الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 260 سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صدق الله العظيم سورت کا نام سورت التوبہ ہے اس لیے کہ اس میں ان افراد کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے جو غلبۂ تبوک میں پیچھے رہ گئے غلبۂ تبوک نبی علیہ صاحب السلام کا سب سے آخری غلبہ ہے جو نو ڈگری میں ہوا ہے اس کی تفصیلات سورت میں ان شاء اللہ آ رہی تو اس غزوہ میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تھے تقریباً جن کی تعداد کر وہ اپنے اخلاق کے باوجود کی وجہ سے پیچھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اللہ و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اس لیے اس صورت کا ایک نام صورت توبہ ہے اور اس صورت کا دوسرا نام سورہ براعت ہے براہ اس وقت کا شہر الگ ہے اور براہت جو ہے یہ بیردار کو کہتے ہیں تو اس کے شروع میں اللہ تبار بتا رہا ہے مجھ کی دین سے کا اظہار کمایا اس لیے اس رس میں نام براہت ہے تو مجھے دین منافقین اور کفار چاہے کسی جسم کے ہوں اس پوری رس میں ان کی فیل اعزازی کا اظہار ہے اس لیے سورت کا نام سورہ برا ہے اسی میں بات اور بھی درمیان میں گزارش کرتا ہوا چلا کہ ہمارے یہاں پندرہ شعبان کو عید شب برات ہوتی ہے یہ جو شب برات ہے یہ شب براعت ہے شب براعت ہے اور اس کو جلدی میں ادا کرتے ہیں شب برات کہتے ہیں شب کی فارسی زبان کا لفظ ہے برات کی فارسی زبان کا لفظ ہے تو برات کی معنی کس جیسے ہوتے ہیں تو شب برات عام معنی میں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حصوں کی رات ہے اس رات میں انسان کی جو قسمت ہے وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں حالانکہ یہ شب بھی اور برات بھی یہ دونوں فارسی زبان کے الفاظ ہیں اگر نبی علیہ السلام نے بات فرمائی ہوتی تو اس کا نام شب برات نہ ہوتا بلکہ شب کی جگہ لیلہ کا نام ہوتا اور برات کی اور لفظ ہوتا اور عربی کا ہوتا تو یہ شب برات ہے یہ عید جو ہے یہ اہل تشریح نے شروع کی ہے سے پہلے کہ انہوں نے اس رات کو بطور عید کے منایا کیوں اس لیے کہ ان کے قول کے مطابق پندرہ شاہبان کی رات کو ان کا بارہواں امام پیدا ہوا ہے اور یہ بارہواں امام پانچ سال کا تھا اور اپنے والد کی وفات سے پہلے پہلے دو سو ساٹھ ڈگری میں اصل قرآن مجید اور جتنی دستاویزات اللہ کی طرف سے خاندان میں آئی ان تمام رکاس کو لے کر وہ اتوار میں جا کے چھوٹ دیا اور اس وقت باہر نکلے گا جب تین سو تیرہ ایمان والے ہو جائیں گے اب اس کے پاس سے یہ معلوم ہو گئی کہ ابھی تک وہ باہر نہیں نکلا تو اس کے معنی ہے کہ ابھی تک ان کے گروہ میں تین سو تیرہ ایمان والے نہیں ہوئے جب ایمان والے نہیں ہوئے تو اس کے معنی ہے یا کافی ہیں یا منافق تو اپنی زبان کی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم یا تو کافر ہیں یا منافق ہیں اس لیے ابھی تک ہم نے سو تیرہ نہیں ہوئے سو تیرہ جب ہو جائیں گے ایمان والے تو یہ امام مہدی باہر آئے گا اب یہاں اپنی لحاظ سے بھی آپ ایک بار دیکھیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ امام مہدی پانچ سال کی عمر میں یہ داخل ہوا پانچ سال کی عمر میں غار میں داخل ہوا تو دو صورتیں ہیں جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے یا اس کی عمر ٹھہری ہوئی ہے اصحاب صحاب ان نے فرمایا اور تین سو نو سال اخبار میں رہے کی حالت میں ان کی عمر ٹھہری رہی تین سو نو سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے ہیں ان کے کپڑے میں نہیں ہوئے اور ان کے بال نہیں بڑھ رہے تھے اور ان کے ناپڑ نہیں بڑھ رہے تو ان کی عمر ٹھہری رہی تین سو نو سال اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار فرمایا ان کو اسی حالت میں رکھا حضرت عزیر اللہ صاحب السلام سو سال کیفیت میں رہے سو سال کے بعد جو بیدار ہوئے سو داری کے بعد ویسے ہی تھے اور جسم کا لباس میں ایسا کرتا جب یہ کہا جائے کہ یہ پانچ سال کا بچہ اسی حالت میں ٹھہرا ہوا ہے جب نکلے گا تو یہ پانچ سال کا بچہ ہوگا تو کیا کرے گا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے جب بڑھ رہی ہے تو دو سو ساٹھ کی ڈگری میں یہ داخل ہوا اس وقت چودہ سو تینتیس کی ڈگری ہے ایک بارہ سو سال تقریباً ہو گیا تو بارہ سو سال کا تو بوڑھا ہو چکا ہوگا ابھی تک آٹھ سال نظر نہیں آ رہے نکلنے کے تو معلوم نہیں کہ جب یہ نکلے گا وہ کتنی عمر کا دو ہزار سال کا ہوگا اڑائی ہزار سال کا بوڑھا ہوگا اور وہ آ کے اس وقت کیا کرے گا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو امام مہدی ہے وہ اس قدر مقدس ہے کہ ہمارے گیارہ امام حتیٰ علی اللہ عنہ جو پہلے امام ہیں وہ بھی اس شان اور منزل کے لیے جو منزل کے بارہواں امام رکھتا ہے اس لیے تو بہت بڑے کارنامے انجام دیا اس کے بڑے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ کہ یہ سنی علماء کو قتل کرے گا سنیوں کے خلاف جہاد کرے گا سنیوں کی مساجد کو گرائے گا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گا یہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی قبر کو شک کرے گا رضی اللہ کو کھڑا کرے گا اور رضی اللہ عنہ کی حد جاری کرے گا یہ نبی علیہ السلام کی قبر کو شک کرے گا نبی علیہ السلام کو کھڑا کرے گا نبی السلام اس کے ہاتھ سے بیا کرے گا یہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ آئے گا علی اللہ کی قبر کو شک کرے گا وہ کھڑے ہوں گے اور اس کے ہاتھ پہ بیت کریں گے اس بیت کے بعد سے یہ سنیوں کے خلاف جہاد کرے گا اور ان کو قتل کرتا ہوا اور ان کی مساجد کو گراتا ہوا بیت اللہ کو گرائے گا اس کے بعد وہ مدینہ منورہ میں آئے گا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ حکم دے گا کہ جتنے مظلوم نبی کی وفات کے بعد جتنے مظلوم اس وقت سے لے کر آج تک کے ہیں ان تمام کو ایک میدان میں جمع کیا سارے مظلوم جو زندہ ہوں گے وہ بھی لائے جائیں گے جو مر چکے ہوں گے ان کو بھی زندہ تک لائے جائیں گے اور ایک میدان میں سارے کھڑے ہوں گے اور اس وقت حکم دے گا اور اس کے حکم پر ابو بابر صدیق اللہ عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی قبروں کو شک کیا جائے دونوں کو قبروں سے کھڑا کرے گا کھڑا کر کے یہاں اس میدان میں بطور ان کی تحقیق کہ قیامت کی عدالت سے پہلے یہ یہ عدالت کرے اور ان سے کہے گا کیا تم اس اصول کو مانتے ہو کہ جو کسی ظلم کی ابتدا کرنے والا ہو وہ بعد کے تمام مظاہر کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ کہیں گے کہ ہاں تو اگر تم ظلم کی اتضا نہ کرتے علی علی اللہ عنہ علیہ خلافت نہ چھینتے یہ کی نہ کرتے یہ سارے مظالم نہ ہوتے ان تمام مظالم کے بھی دار تھے دونوں اپنی غلطی کا حساب کریں گے چھپائیں اس کے بعد حکم دے گا کہ حساب شروع ہو رہا ہے کہ پہلا مظلوم ہے نے بیان جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے ان میں کچھ وہ ہوں گے جن کا مال لوٹا لیا ہوگا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو لاحق قتل کیا گیا ہوگا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی عزتیں لوٹی گئی ہوں کسی کے بیٹی ہوا کسی کی امی یہ سارے بیچارے مظلوم کھڑے ہوں گے تو کہے گا کہ پہلا مظلوم اپنی فریاد پیش کرے پہلا مظلوم اپنی فریاد پیش کرے گا اور اس کی مظلومیت ثابت ہو جائے گی تو یہ میٹنگ کہے گا ان دونوں سے ایک ہاتھ یہ تو حکم گا کہ ان دونوں پر درخت لٹکا دیا گئے دونوں کی موت واقع تھی اس کے بعد وہ حکم دے گا اس کے حکم پر آسمان سے ایک آگ نیچے کو آئے گی پریڑی اور ان دونوں کے جسموں کو جلا کے راک کر دی پھر اس کے حکم پر ایک ہوا آئے گی اور ان دونوں کی راک کو اڑا کر لے جائے گی تو کہے گا کہ ابھی ایک ظلم کا فیصلہ ہوا ہے ان دونوں کو زندہ کر کے دوبارہ جہاں عدالت میں پیش کیا دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا دوسرا مظلوم اپنی فریاد پیش کرے گا تو جب تک مظلوم اپنی فریاد پیش نہیں کر چکے ہوں گے اتنی بار ان کو لایا جائے گا اور اس طرح سے کوئی کیفیت گزر تو یہ آدمی کو قائم کرے گا دنیا میں اس لیے قائم بھی کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا بارہواں امام ہے یہ قائم قائم بھی امریکہ یہ آئے گا اور یہ آ کے یہ کارنامے سنجھا دے گا تو یہ کارنامے کو چار اماموں نے کسی نے سنجام نہیں دیا لیے جو شان و شوقت اس امام کی ہے وہ کسی امام کی ہے اس لیے پلوی شاہبان کو بقول ان کے ان کا یہ امام پیدا ہوا ہے تو اس لیے پلوی شاہبان کو شب برات شب عید عید شب برات اس کو کہا جاتا ہے اور ہم مسلمان بھی بیچارے بھولے بھالے دنیا کے معاملات ہوں تو بڑے ہوشیار ہیں دین کا معاملہ ہو تو ہم بڑے بھولے اور ہم بھی اسی سیلاب کے اندر بہ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی عید شب برات کا اہتمام ہوتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ عید کس چیز کی عید ہے تو یہ عید ان کے بارے میں ایمان کی پیدائش کی یہ ہے جو یہ میں کامیاب دیتا انہوں نے اس رات کو جو اختیار کیا ہے وہ ہے شب براعت تو براعت جو ہے یہ بیزانی کو کہتے ہیں اور ان کے مذہبی اصولوں میں ایک بنیادی اصول ہے جس کو تبرہ کہ حضرات رضی اللہ سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جائے تو اس رات میں یہ سب سے زیادہ بیداری کا اظہار کرتے ہیں حضرات اللہ عنہ اس لیے اس رات کا نام بڑا براعت ہے اور جس پر تیزی کی وجہ سے بولنے میں روانی سے شب برات کہہ دیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں پر میں ڈال دیا کہ نام یہ شب برات ہے کس رات ہے اور کس کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ رات کیوں ایک اشکال یہاں پیدا ہو رہا ہے ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس رات کی فضیلت جان کی ہے اس کی بات جان کی ہے اس میں دو چیزیں ہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو ایک ہے کہ یہ ہے عید کی رات ایک ہے عبادت کی رات عید کی رات کے تو جس کی حقیقت ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا تو ہمارے جن بزرگوں نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے ان میں کسی بزرگ نے بطور عید کے کی کی اور میں جو اس کی نفی کر رہا ہوں وہ عید کی حیثیت سے نفی کر رہا ہوں حقیقت کر رہا ہوں یہاں تک اس کی عبادت کا تعلق ہے تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ عبادت کیا ہے میرے وجدان کے مطابق بزرگوں نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ہے اس رات کی طرف کہ انہوں نے ان کو عید کے جمع عظیم سے قبر عظیم سے بچانے کے لیے عبادت کی طرف لگایا ہے میں یہ خود میں جان کے پیار کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کے یہ رات میں بحث میں نہیں جانا چاہتا میں کیا کہوں گا ٹھیک ہے کہ رات فضیلت کی رات ہے عبادت کی رات لیکن جو عبادت ہے جو فضیلت ہے یہ نفل ہے یا فرق ہے یا واجب ہے مستحب ہے کیا ہے فرض تو ہے واجب بھی نہیں مصنوع بھی نہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ مستحب کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا جو حضرات افراد کو عبادت فرمانا ہے پنچمی شاہبان کو اسے تو عبادت کا عبادت تو کسی رات کے بھی کی جا سکتی لہٰذا افراد کو عبادت کرے لیکن چند شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے فرض متاثر نہ ہو عشاء کی نماز متاثر نہ ہو فجر کی نماز متاثر نہ ہو پوری رات نوافل پڑھتے ہیں فرض کی نماز کا وقت اس کو نہیں ہو اور فجر کی نماز نکل جائے یہ ساری رات کی عبادت دیکھا نہیں تو فرض میں کوتاہی نہ ہو ایک شرط دوسری شرط یہ ہے کہ طبیعت میں جتنی بشاشت ہو اس کے مطابق عبادت کریں نبی علیہ السلام نے دیکھا جس رات کی بات میں بیٹھتے حضرت نے دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے لفظی کے ایک سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک رسی سے سکون کو باندھا ہوا ہے اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے سے اپنے سر کے باندھا ہے حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے آج کیا حضرت میں نے یہ عہد کیا ہے کہ آج رات پوری رات میں عبادت کروں تو حضرت نے فرمایا کہ عبادت تو کرے گا رسی کا کیا تعلق ہے انہوں نے آج کیا کہ رسی اس لیے باندھی ہے نا کہ نیند پہ جب آئے گا ہوگا غلبہ آئے گی اونگ اونگ جب اونگ آئے گی لگے گا جھٹکا تو دماغ کھل جائے گا اس لیے کھڑا ہو کے عبادت کروں گا میں اس کو کھول اور جا کے لیٹ جائے آرام سے سو جائے اس لیے کہ یہ نفلی عبادت پرشاسن کے متعلق ہے آج یہ واجب ہے اس کو تو چاہے طبیعت چاہے یا نہ چاہے تھکے ہوئے ہیں چاہے کچھ ہے طلبہ ہے ان کا اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن وہ نفلی عبادت ہے اس کے لیے طبیعت کی بشاشت ہونا چاہیے کہ جس کی بشاشت ہو اتنی کرے اس سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں مشقت دینے چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ نقل عبادت میں اجتماعیت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جگہ مقصود ہے قرآن بحال کے اندر اس رات کو ہم بیٹھیں گے تو آپ سارے حضرات کو یہاں آ کے جمع ہو جائیں مل جل کے عبادت کریں گے تو اجتماعیت نقل عبادت میں نہیں ہوتی نقل عبادت کہیں گے کے ہر ایک اپنے اپنے طور پر بیٹھے جو سکتا ہے وہ جا کے کام کرے تو بیٹھے اسی لیے یہ ہے کہ سلاد الفی یہ نقل نماز عورتوں کی تو مدرسن جماعت میں اور مردوں کے لیے بھی خلاف تصویر کی نماز کی جماعت جائز نہیں بعض لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ یہ نماز تراہی یہ بھی تو نقل نماز ہے تو اس کی جماعت ہے تو خلاف تصویر کی جماعت کو اس پر کیا اپیل کیا جا سکتا لیکن نماز تراہی ہے یہ نقل نماز نہیں ہے یہ نقل نماز نہیں ہے نماز تراہی جو ہے یہ سنت موقع ہے سننا جو موقع ہے اور نماز ابراہیم کی جماعت خود نبی علیہ السلام وسلام سے اور صحابہ قیام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے ثابت ہے اور جو چیز نبی علیہ السلام وسلام کا معمول ہو لہٰذا سے صحابہ قیام رحم کو احتیاط فرمائیں تو یہ بات ہم نے پڑھ لی ہے کہ اپنی مالیہ کے اندر اجوم آپ مزید دینا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت فرمائی ہے صاحب کرام رضی اللہ عنہ سے جس عمل کو وہ اختیار فرمائے وہ دین ہے تو نماز کرانی کی جماعت خود نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رحم نے اس کو مستقل معمول بنایا تو نماز کرانی کی جماعت تو ثابت ہے اس لیے مصنون ہے لیکن جو نواز نماز ہے لیکن صلاح تصویر ہے اور اس سے زیادہ فضیلت تحجد کی نماز کی ہے تو کیا تحجد کی نماز جماعت سے ثابت ہے نہیں ہاں کوئی آدمی تحجد پڑھ رہا ہے کوئی آدمی آیا ہے وہ تحجد پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اس کے کے پیچھے نیت بان ساتھ کھڑا ہو جائے تو ممنوع نہیں لیکن تحجد کی جماعت کا اہتمام اور اس کی دعوت دینا اور باقاعدہ اہتمام کرنا وہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ اہتمام نہیں ہوگا تو لہٰذا سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے نافے میں وہ تحجد کی نماز ہے جماعت اس میں بھی نہیں تو اس میں نہیں تو سلاد التصیب ہے یہ صاحب ہے داخل ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سلاس و تصدیق صاحب ہے لیکن سلاس و تصدیق کی جماعت نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے صادق نہ تابعین سے صادق نہ تبا تعلیم سے صادق جو خیر القرون ہے اس نے سراف و تصویر کی کوئی جماعت ثابت نہیں اور پھر یہ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں امام ببو پر احمد اللہ ان کی کفاس کے اندر سراف و تصویر کی جماعت نہیں ہے یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں حضرت ہم کسان کے کو نہیں مانتے ہم تو اپنی مرضی کریں گے ٹھیک ہے آپ جماعت سات و تصویر کی جماعت کیا آپ سات تصویر کے لیے اور بہت کچھ کر لیں لیکن آپ راج کے لیے آزان دے راز سبزی کے لیے اقامت بھی جو مرضی کر لیں پھر تو کوئی حج کی بات نہیں آپ آزاد ہیں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کی کسی ہے تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کیا بریل ہوں کیا لازم ہے کہ باہم پر اللہ رہے کہ جب آپ مخلف ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں پھر ان کی تکلیف کریں ان کی تکلیف یہ ہے تو ان کی ففا کے اندر بات کہ ہمارے آج کے علماء نے اشتہار کیا ہے کہ حضرت تصویر کی زبان ہونی چاہیے اور تیار کیا ہے تراکی کی نماز پر یہاں ایک اصول کی بات کرتا اشتہار ہوتا ہے کچھ مسئلے میں جو مسئلہ سامنے آئے نایا نایا مسئلہ سامنے آئے اس میں اشتہار ہوتا ہے اور جو مسئلہ پہلے موجود ہو اس میں اشتہار نہیں ہوتا اگر ہمارے علماء نے اشتہار کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آزان دی جائے تو شیطان بھاگتا ہے ہم جب اپنے مرنے والے کو دفن کرتے اب اس خوف ہوئے کہ کہیں شیطان اس کو برغلا نہ دے ملکن نقیر کے سوالوں کے جواب میں کہیں انسان اس انسان کو شیطان برغلا نہ دے اس کے لیے ہم آزان دیتے اب سوال یہ ہے کہ یہ تیاگ کیا ہے وہاں ہوگا جہاں یہ مسئلہ موجودہ ہو کہ یا اس زمانے میں دفن نہ کرتے ہوں دفن کرنے کا مسئلہ آج پیش آیا اس کے لیے کیا کیا یا اس زمانے میں اذان نہیں تھی اذان بعد میں نازل ہوئی جبھی اسلام کے زمانے میں اذان بھی تھی شیطان بھی تھا قبر میں مرنے والے کو دفن نہیں کیا جاتا تھا صحابہ کیا ہم کے دور میں تعلیم کے بتابین کے دور میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں جب تینوں چیزیں موجود تھیں تو پھر اس میں اتحاد کی گنجائش ہوئی ہاں ان میں اگر تین میں کوئی چیز نئی آ گئی ہو پھر اشتہاد کی ضرورت ہوگی یا شیطان پہلے نہیں تھا آج آ گیا ہو یا تفصیل پہلے نہیں ہوتی تھی آج کے آج تقاضا ہو موتیں نہیں ہوتی تھیں وفات آج ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی یا اذان اس وقت نہیں تھی اذان آج آئی ہے تکیر ہے میں اشتہار ہو کیا سوگا سلاط التصبی یہ نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے اس کی جماعت نہیں فرمائی نماز صاحبی کی جماعت نبی علیہ السلام نے کرائی ہے دیندا لیکن سلاط التصبی کی آپ نے تحریر کی ہے جماعت نہیں کرائی نبی علیہ السلام السلام سے بذات رکھو سلاط التصبی کا پڑھنا ثابت بھی نہیں ہے تحریر ہے آپ نے پڑھی ہوگی اس بارے میں میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا آپ نے نہیں پڑھی لیکن یہ تو پڑھنے کا جو ذکر ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے حضرت نے تصویر پڑھائی حضرت نے خلاط التصویر کا عام اعلان نہیں کروایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت نے فرمایا کہ کی تصویر پڑھو کی بخش ہو تو یہ انفرادی عمل آپ نے بتایا آپ نے یہ بات اجتماع کے اندر کسی خطبے کے اندر بھی نہیں کروایا جبکہ نماز گاہی کے بارے میں تو آپ نے بڑی مزید اس نماز کو چھوڑنا اس نماز کو تم نے اختیار کرنا ہے میں آپ کے بعد جماعت نہیں کروں گا لیکن تم نے اس نماز کو بدستور ادا کرنا ہے تو اس لیے اس کا معاملہ اس کا معاملہ ایک دوسرے سے جدا ہے تو بہرحال میں یہ بات اچھا رہا تھا کہ اس رات کی جو عبادت ہے اس کے لیے اہتمام نہیں اور اس کے لیے بشاشت کا ہونا ضروری اور فرض اس سے متاثر نہ ہو اس اخلاق اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو طبیعت کے لحاظ سے کریں لیکن یہ شریعت کے اصول ذہن نشین سمجھ لیا گیا ہے ایک اصول نہ دیتا ہوں اس کو میں لیا نبی علیہ صلاحت وسلم نے فرمایا کہ پہلی نماز میں نماز میں جماعت کی نماز میں پہلی سب میں کھڑا ہونا یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم کو ردازی کرنے ہے اب معلومات اتنی فضیلت ہے کہ پہلی سب اور کھڑا ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اب کہاں کہاں آدمی کیا کیا کرے ہمارے ہاں یہ بھی پابندی ہے کہ جناب جو مقبر ہے تب کہنے والا ہے وہ پہلی ہی سب سے کھڑا ہوگا دائیں طرف کھڑا ہوگا تو اقامت کہنے کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے نہیں اقامت کہنے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس پہ عمل نہیں جو ضروری ہے اس پہ عمل نہیں اب اقامت کہنے کے لیے کیا ہے اقامت کہنے کے لیے اگر وہ بیسویں سب میں بھی کھڑا ہوا ہو اور انتہائی بین طرف بھی کھڑا ہوا ہو تو اقامت وہاں سے بھی کہہ سکتا ہے اقامت کے لیے پہلی سب اور بین طرف ہونا ضروری نہیں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس مقام پہ کھڑا ہے اس نے اللہ اکبر کہا ہے تو پوری اکامت اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہے گا آگے پیچھے نہیں ہوگا جبکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ جو مقبر ہوتا ہے کبھی کہہ رہا ہوتا ہے اتنے میں دائیں جگہ خالی ہو گئی پین جگہ خالی ہو گئی وہ دائیں ہو رہا ہے دائیں ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اس نے مائک لیا ہے تقریر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو آگے بڑھ کے اس لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اس نے وہ مائی کے کے حوالے کا جب غلط کے حرکت کر رہا ہے تو یہ حرکت جائے گی تقریر جہاں شروع کی جائے گی وہی اختتام ہوگا اس کے بعد پھر دائیں بائیں بے شک ہو جائے آگے جگہ خالی ہو جائے جگہ خالی ہو جائے جگہ خالی ہو اس کو ایک دفعہ میں یہ معلوم کر رہا تھا جن کی شکل والی اور ایک نام سورج فاضیہ ہے اور فاضیہ کہتے ہیں رسوا کرنے والی وہی جس نے اللہ قبار بطور نے منافقین کو پوری طرح سے رسوا تو اس لیے صورت ایک ناخوا کیا ہے اور اس طرح سے اور بھی چند نام ہے تو بہرحال صورت کا نام صورت مشہور ہے اس کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ یہ مرکوم نہیں ہے کہ یعنی تسمیہ نے لکھا ہوا بسم اللہ باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی اس صورت میں یہ نہیں لکھی کہ یہ رسم الخط خرچی ہے یہ پہلی جو ہوئی ہے یہ ہوئی ہے حضرت ابو بکر کہ یہ رسم الخط کا جو استعمال ہوا ہے یہ ہوا ہے رسمان تو انہوں نے یہ تسمیہ کیوں نہیں لکھا اور میں سلام نے ان صورتوں کو جب پڑھا ہے تو ملا کے پڑھا ہے اور حضرت نے درمیان میں تسمیہ نہیں پڑھا جب حضرت نے نہیں پڑھا تو اس لیے ہم نے لکھا بھی حضرت ہے لیکن نبی علیہ السلام جب یہ تلاوت فرمائی ہے ان دو صورتوں کی تو سور انفال پڑھتے ہوئے حضرت جب سورج توبہ میں براعت میں پہنچے ہیں تو حضرت نے ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ شمار نہیں پڑھی تو حضرت صاحب ہم نے اس لیے ان دونوں کے درمیان لکھا دی ہے تو اس لیے بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں کوئی توجہ تبدیل نہیں جیسے نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے قرآن مجید اسی ترتیب سے اس کے انداز ہمارے سامنے موجود ہے یہ احتیاط ہے حضرت صاحب کی انہوں نے پوچھا بھی کہ حضرت یہ کیا ہے جیسے حضرت نے نے کیا انہوں اس پہ عمل کیا ہے اس لیے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر صورت انفاظ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور اگر اس سورج سے تلاوت شروع کر رہے ہیں جیسے کہ آج ہم کر رہے ہیں تو پھر اس اضلاع بھی پڑھیں گے اس بھی پڑھیں گے اور پھر جو ہے کی تلاوت فرمائیں گے تو ایک مسئلہ یہ ہے بعض حضرات نے کہا نہیں حضرت اس سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنا حرام ہے اب پتہ نہیں حرام کی کوئی بھی تم کے پاس اطلاع ہوگی تو ہوگی ہمارے ان میں تو اس کے حرام ہونے کی ظاہر حرام ہونے کے لیے کٹھی کلی کو ہونا ضروری ہے اور کوئی کٹی طریقہ تو زمین کا تھی اس کے بارے میں نہیں ہے تو اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ اس کے درمیان حضرت سے نہیں پڑھا تو اس لیے جب درمیان میں سر انفال کی جو تلاوت کر رہا ہو تو سر انفال کی تلاوت کے ساتھ صرف توبہ کی گراوٹ کرے گا بسم اللہ نہیں پڑھے گا اور اگر صرف توبہ سے تلاوت کا آغاز کرے گا تو بسم اللہ معلوم جو ہے وہ پڑھے گا اگلی صورت جو نازل ہوئی ہے یہ آخری صورتوں میں سے اور اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں یہ آخری صورتوں میں ہی نبی علیہ السلام سے اس وقت نازل ہوئی ہے نو ڈگری میں ولو سبو کے بعد یہ خاصی ذکر ان شاء اللہ آ رہا ہے نبی علیہ السلام غلبہ سبوت کے واپس لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم فرمایا اس سے پہلے حج تھا ابراہیم علیہ السلام اسلام کے طریقے سے تھا عمرہ بھی تھا طواف بھی تھا لیکن حج کی فرضیت کا فرمایا جب نبی علیہ السلام غزۂ قبول کے واپس تشریف لائے جب نبی علیہ السلام حضر قبول کے واپس تشریف لائے تو اللہ تبارک بتانے نے حج کی فرضیت کا حکم فرمایا نبی علیہ صاحب السلام نے اس سال خود حج نہیں فرمایا تین سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت بھیجی حج کے لیے اور امیر الحج بنا کر بھیجا کس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ بولے کہ ایک ایسی بات ہے جو بالکل سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بغیر سو کے جواب دیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ صاحب السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو امیر الحج بنا کر روانہ اگر یہ قافلے حاضرین کا تین سو پاس لے کر چلے اس میں کیا حکمت تھی یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے ہندوستان کے علم ہے لیکن جو حکمت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ بہت سے کام وہ تھے جو عرب میں رائج تھے اور نبی علیہ السلام اگر اس نو کی چیز کو تشریف لے جاتے اور وہ کام ہوتے تو بعد والے لوگ اور فیملی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس لیے حضرت نے فرمایا پہلے ان رسوم و رواج کو ختم کر دیا جائے تاکہ پھر آئندہ سال تک ریلی جی کو جب میں جاؤں تو اس وقت ایک مثالی اور معیاری نمونہ عمر کے سامنے آ گیا کہ حج کس طریقے سے کرنا تو رشید لے گئے وہ بڑا کلیئر میں ہو ابھی یہ راستے میں تھے خیر خیر کے جا رہے تھے کافی رکھا اتنے میں ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف تو بنا دیتا اور جس کے آغاز میں اللہ وطالعہ نے بیت اللہ کی نسبت سے مشرقین کے بارے میں کچھ فرمائے ایک یہ کہا کہ رواج تھا بیت اللہ کے ننگے طواف کرنے کا ابھی ننگے طواف کا رواج کیوں تھا ننگے طواف کا رواج جو تھا یہ بھی محبت پر اور نیکی کی وجہ سے تھا یہ یہی کے مقدس تھا اس لیے کہ قبائل سمجھتے تھے انسان سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے ہمارے معلوم ہیں اس کے حالات کے ہیں اس کے حرام کے ہیں اس لیے ان کپڑوں کے ساتھ تباہ کرنا یہ مناسب نہیں لہٰذا اس لیے کپڑے لیتے تھے اور سمجھتے تھے جو فریش ہیں یہ کیونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں اور یہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں تو جب یہ مکہ مکرمہ میں آتے تھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو یہ قریش ان کا لباس مانگتے تھے تو یہ قریش کے لیے لوگ اپنے لباس ان کو دیتے تھے لیکن حج میں کیونکہ تعداد زیادہ ہوتی تھی تو اس لیے پورے لباس کو مل نہیں سکتے تھے اب جن کو لباس قریش کا مل گیا وہ قریش کے لباس میں طواف کرتا تھا اور جس کو قریش کا لباس نہ ملا تو اپنے لباس کا نہیں کرتا تھا وہ برائے لباس کے کرتا تھا لیکن ابھی اتنے مہذب نہیں ہوئے تھے وہ ابھی وہ اندھیرے میں تھے پہلے کی روشنی میں بڑی پہنچی تھی اس لیے مرد اور عورتیں ننگے طواف کا چل کرتے تھے عورتیں ننگا طواف کرتی تھی رات کو اور مرد ننگا طواف کرتے تھے دن میں تو یہ فرق تھا اس کا بھی وہ اس وہ لوگ اس کا خیال رکھتے تو ایک اعلان پہ یہ فرما دیا انور اسلام نے کہ یہ بات کو نازل ہوئی ہوا کہ آج کے بعد ننگے طواف کی اجازت ہے ایک امید تھا دوسرا مجھے خیال اس کا اعلان کرنا تھا کہ اس سال کے بعد کفار اور مشرقین کو حج کی اجازت میں ایک حکم حکم یہ یہ تھا تھا ایک کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہرت ہے چار مہینے کے اندر یا تو وہ ایمان میں آئے یا اس علاقے کو چھوڑ دیں اگر اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو پھر ان کے لیے ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا ایک اعلان یہ تھا اب یہ آیا جب نازم کی اور یہ اعلان کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور نشانی کے طور پر اپنی خاص اونٹنی دی کہ تاکہ یہ علامت اس بات کی کہ میں نے ان کو بھیجا ہے اب یہاں جو بات قابل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحج بن پر جا رہے تو اللہ سے توبہ ان کے جانے سے پہلے بھی لازم سنبھال سکتے تھے کہ یہ جا رہے ہیں تو یہ پیغام لیتے ہیں لیکن نہیں امیر احساس اسلام پر یہ نازل ہوا ہے ان کی روانگی کے بعد اب اللہ کی جتنی حکمتیں ہیں ایک حکمت اس میں ابھی میں کر رہا ہوں ظاہر ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ شکر ہے کیونکہ حضرت میں پہنچنا تھا قافلے میں حضرت نے راستے میں پڑاؤ نہیں کیا تیزی کے ساتھ نکلے حضرت ابو بکر سے کبھی رام نے اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا ٹھہرے ہوئے تھے صبح بیدار ہوئے فجی کے ماں کا وقت تھا سفید بن چکی مقبر تقریر کہنے کے لیے تیار تھا ابو بکر سے کبھی رام کو مسلح پہ آ کر بیٹھ گئے اور جتنے مختلف تھے وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے مقبر کھڑا ہوا تھا سارے کے سارے کھڑے تھے سفیں بن چکی تھی مقبر نبی ترمیم آنا شروع اور ابو بکر سید اللہ کی امامت کے پر کھڑے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہ ابو بکر سید اللہ ہو نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مقبر کو ہاتھ کی اشارے سے روکا فرمایا کہ مجھے نبی علیہ والسلام کی سواری محسوس ہو رہی ہے یہ ہے مزاجوں کی مطابق کہ مجھے نبی علیہ السلام کی سواری محسوس ہو رہی ہے اتنا ہی فرمایا تھا جب دیکھا تو حضرت کی اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوار دیکھیے اس سے گھوڑے کے چلنے کی آواز ہوتی ہے اونٹ کے چلنے کی آواز نہیں ہوتی اب بکری رضی اللہ عنہ کا جب پہچان کہ حضرت کی سواری محسوس ہو رہی ہے یہ طبیعتوں کی مناسب علی اللہ کسی فرما پر پہلا سوال کہ علی امیر بن کر آئے ہو یا معمول بن کر آئے ہو اب اس موقع پہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ سوال اس لیے کیا کہ اگر امیر بن کر آئے ہو تو پھر تشریف لاؤ ہم انتظار کرتے ہیں نماز آپ پڑھیں گے اور اگر معمول بن کر آئے ہو تو پھر ہم نماز شروع کرتے ہیں پھر شامل ہو علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں امیر بن کے نہیں میں معمول نہیں جی کرایا ہوں میں مطابق اور مار نہیں کو کرایا تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس میں یہ حکمت کی واضح ہو گئی ایک بات یہ تھی کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ اگر کوئی بیکاٹ کا اعلان ہوتا تھا انخلاف کا اعلان ہوتا تھا تو وہ سردار کے گھر کا فرق کرتا تھا تو علی رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرق تو اعلان کے لیے تشریف لاتی لیکن یہاں پوری امت کے لیے جو ایک اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ ہو تشریف لائے ہیں کیا بن کر معمول بن کر تشریف لائے ہیں اس کے بعد معلوم ہوئی کہ جہاں نبی علیہ السلام موجود نہ ہوں ابو بہت شریق رضی اللہ موجود ہوں وہاں چاہے علی رضی اللہ عنہ ہو یہ کیوں نہ موجود ہوں تو عمارت صاحب کس کو ہوگا ابو صدیق رضی اللہ ہوگا یہ پوری امت کے لیے ایک اشارہ فرمائیے اور یہی بات کری رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے نماز کی نسبت سے کہ نبی الحراج اخلاق اس وقت وفات سے پہلے حضرت کی طبیعت ناساف تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی تیمارداری کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بابر کو بلاؤ نماز پڑھائے پھر غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ و اپنے ابو بابر کو بلاؤ نماز پڑھائے پھر غشی تاری ہوئی پھر افاق و اپنے ابو بابر کو بلاؤ نماز پڑھائے تین بار کمایا تو ان کو بلائے جو انہوں نے نماز پڑھائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے اپنا دار الخلافہ مدینہ منورہ سے منتقل کیا تھا کوفہ میں اب جو پہلے تین خلافہ تھے کیا اس وقت موجود تھے دنیاوی حالات تھی ان کی ان کی قبریں بھی وہاں نہیں تھیں چوہتر طرح کے قبروں کا خوف ہو اور علی اللہ نے تقیہ کیا ہو کہ یہاں پوچھیں کہ علی اللہ پہلے پیشے کہ نہ وضو میں پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے وضو میں جو ہے پاؤں دھونے کی وجہ پاؤں کا مسئلہ کیا جائے گا اب ان کی اپنی کتاب میں جو فروغ آتی ہے اس میں مسئلہ موجود ہے کہ حضرت علی اللہ نے وضو کے پانی منگوایا دھوئے جب ان سے سوال ہوتا ہے تمہاری کتاب میں علی گڑھ اللہ کا عمل تو پاؤں دھونے کا ہے وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ نے تقیہ کیا تھا تقیہ یہ ہے کہ ماحول کو دیکھا جائے اور مخالفت نہ کی جائے اور حضرت نے جو ہے وہ خوف کی وجہ سے کہ سارے دیکھنے والے تھے خلاف کا موجود تھے تو ان کی موجودگی میں وہ کیسے پاؤں کا مسا کرتے تو اس لیے تقیے کی وجہ سے ایک طرف شیر پورا کہ خوف اس قدر اللہ کی وجہ لوگوں کا کہ اصل مسئلے کو چھوڑ کر مسئلے تو ان کے علی رضی اللہ ہو ایسے ہوں گے ہوں گے ہمارے علی رضی اللہ وہ ہیں کہ کوئی دنیا مخالفت میں کھڑی ہو تو حق بات کو نہیں چھوڑ سکتے اب یہ دونوں نے وہاں پہ تقیہ کر لیا اب یہ جو خلاف خلاصت ہے جن کی وجہ سے تقیہ کیا وہ دنیا سے کیا چکے تھے مدینہ منورہ کے اندر بھی بات نہیں ہوئی جو ہو سکتا تھا کہ علی رضی اللہ خوف ہو کئی قبروں سے اٹھنا کھڑے ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو حضرت علی اللہ جب کوفہ میں تشریف لائے وہاں کے جمعے کے لیے تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کسی نے کہا کہ حضرت آپ نبی علیہ السلام کے داماد منہ بولے تربیت یافتہ بھائی آپ خلیفہ کیوں نہیں ہوئے ابھی رہا جہاز پہ آپ نے بیعت کیوں کی تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے نہ کرتا میں نبی علیہ السلام کی ایمانداری کر رہا تھا میں حاضر تھا غیر حاضر نہیں تھا وہ پتا علیہ السلام تو موجود نہیں تھی میں صحت مند تھا بیمار نہیں تھا اور تیسری بات انہوں نے فرمائی وہ بات یہ ہے کہ وہ بالغ تھے نہ بالغ بھی نہیں تھے فرمایا کہ میں حضرت کے پاس موجود تھا حضرت نے فرمایا تھا وہ کافر کو بلاؤ نماز پڑھا کچھ نہیں فرمایا جب نبی علیہ السلام نے ہمارے دین امامت کے لیے ان کو نام درد کر دیا کہ میں خلافت کے لیے ان کے ہاتھ میں کیا چاہتا تو یہ نبی علیہ السلام نے جو اشارات فرمایا ان اشارات میں ایک اشارہ یہی ہے ابو بکر کو کے حج بنا کر دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے روانہ کیا معمول بنا کر تاکہ معلوم ہو جائے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے وہاں علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ موجود ہوں وہ حضرت کے تابع ہوں گے امیر یہ اشارہ تھا جو فرمائیے تو یہاں سے چلے ہیں اور ابو بکر صدیق اعلان کو جیسے جیسے جب اسلام کا حکم تھا اس یہاں سے اعلان ہوا اس کا یہ پیسہ پوری ہمارے سامنے اس میں یہ بات اشاعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضی السلط والسلام جو ہے وہ مشرقوں سے بے رائے ہیں اور یہ بات اشاعت فرمائی کہ چار مہینے کی ان کو محرت حاصل ہے اور چار مہینے کے بعد ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں اور اس کے بعد سفر نمبر دو سو سات کے آخر میں دو سو اکسٹھ میں یہ بات فرمائی کہ کچھ قبائل وہ ہیں کہ ان کے ساتھ ایمان والوں کا معاہدہ تھا دو سال کا تین سال کا چار سال کا پانچ سال کا ایک سال کا فرمایا کہ ان کے لیے معاہدے کی پابندی کرو بشرط ایک اور معاہدہ نہ کرو تو ان کے لیے اس معاہدے تک ان کو چھوٹ دی جائے جب معاہدہ ختم ہو جائے دوبارہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا گئے اور فرمائیں جب یہ چار مہینے گزر جائیں اس کے بعد یہ مشرقین اگر یہاں نظر آتے ہیں تو فرمایا کہ ان کو پکڑ لو ان کو قید میں ڈال دو ان کے گھات میں بیٹھو اور ان کو قتل کرو ہاں اگر یہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر کو تم چھوڑ دو اور ان میں جب کوئی دین کو سمجھنا چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کو دین کی تعلیم دو اور اس کو ایمان پر مجبور مت کرو اس کو اپنے مقام تک پہنچائے اور اس کے بعد میں اپنی مرضی سے ایمان لائے تاکہ یہ ایمان بھی ایمان نہ جیسا کہ طالبان اس طور کے اندر کیا کہ لڑکے جو خاتون ایرانیاں خاتون یہودی اور نسل یہاں جاسوسی کے لیے آئی پکڑی گئی پڑی گئی اس کے بعد جو ہے وہ قید میں رہی قید میں رہی اس کو وہ دین کی تعلیم دیتے رہے پھر اس کو مجبوری کیا اس کے بعد اس کو وہاں سے منتقل کر دیا محفوظ علاقوں میں اور جب یہاں آئی یہاں طرف اپنے وطن گئی وہاں جا کے اس نے پیغام مریم رکھا اور اس نے ایمان قبول کیا اور ان کے بارے میں کتاب لکھی اور جس میں اس نے ثابت کیا کہ یہ طالبان یہ انسان نہیں ہے یہ فرشتے ہیں اور ان کے کردار سے ان کی سیرت سے متاثر ہو کر میں ایمانداری ہوں تو اہل یورپ نے بھی نکال لیا اپنا اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ظلم و تشدد اس لیے اتنا ہوا ہے کہ یہ دماغی توازن کبا گری گرے گا اس لیے کی کتاب پر بھی پابندی ہے اور اس سے ملاقات پر بھی پابندی ہے لیکن یعنی جن لوگوں کو اللہ نے توفیق کی اس کی کتاب کتنے لوگوں نے پڑھی اور اللہ نے کتنے لوگوں کے لیے ایمان کا درجہ سفر میں دو سو اکسٹھ کے آستے میں دو سو باسٹھ پر رکو نمبر دو ہے کئی بھائی یقون مشرقین احمد رسول اور میں ان مشرقوں کے ساتھ عہد کیسے کیے جا سکتے ہیں جو عہد کو توڑنے والے ہیں ہاں اگر وہ کسی عہد کے کرنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہے تو ایمان والوں تم بھی اس کی عہد کو نبھاؤ سفر دو سو باسٹھ کے اللہ نے اصول بیان فرمایا اور میں کہ یہ جو کافر یا مشرق ہے یہ تمہارے بارے میں بالکل نرم گوشہ نہیں رکھتے یہ تم ہو جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو ایک کا حق جن کا نام غازی احمد ہے یہ ہم سے رکھتے ہیں یہ غیر پرنسپل ہے وہ ہندو خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے کتاب لکھی ہے میرا ظلمات انگلش میں کہتا ہوا اردو میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ بچپن میں میں متاثر ہوا ہوں دین اسلام سے مسلمان ہو گئے ان کا خاندان یہاں سے چلا گیا بھارت میں پھر یہاں رہ گئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھ کے بہت سینئر تھے وہ ریٹائر ہوئے تو نام انہوں نے اپنا غازی عمل رکھا انہوں نے اپنی جو واقعات بیان کیے کہ والدہ نے کتنا ظلم کیا والد نے کتنا ظلم کیا برادری نے کتنا ظلم کیا تو تمام مظالم لکھے ہیں یعنی کفار اور مشرقین یہ اس قدر تعصب رکھتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی داری کا اور کسی قسم کی ذمہ داری کا کسی قسم کے معاہدے کا خیال نہیں رکھتے تو ہمیں کے لیے ایمان والوں یہ تم ہو کہ جو تم ان کے بارے میں دین کے اعتبار سے لے کر اختیار کرتے ہو وغیرہ وہ تمہارے بارے میں نرم ہو بالکل نہیں سکتے کی بات اس کے ساتھ ایک اور ابھی مضامین بھی کچھ آ رہے ہیں ان کے پاکستان کے جو سب سے جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے اس کا لڑکا خود کو یہاں اعلیٰ تعلیم دلائی گئی اعلیٰ تعلیم کے بعد اس کو شکاگو یونیورسٹی امریکہ میں دیا گیا وہاں اس کی باقاعدہ تربیت ہوئی اور وہاں سے وہ واپس آئے یہ تقریباً پندرہ بیس سال کی بات ہے یہاں واپس آیا واپس آنے کے بعد اس کو کراچی میں ایک بہت بڑے کیمیا میں ملازمت دی گئی اور اس وقت اس کی جو تنخواہ تھی جو بنیادی تنخواہ تھی وہ کم سے کم پچاس ہزار روپئے مقرر کی گئی اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی اور مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد پھر اس نے اسلام آباد میں ایک سینٹر کیمپ کیا عیسائیوں کو مسلمان کرنے کا اس پہ اس کے والد نے امریکی صدر سے رابطہ قائم کیا امریکی صدر نے پاکستان کے صدر سے کہا کہ اس کے سینٹر کو بند کیا گیا اس کا سینٹر بند کیا گیا اسلام آباد کا پھر اس کے بعد وہ لاہور میں ایک گمنام سی جگہ میں آپ کا مقیم ہوا اس نے شادی کی یہاں وہ پھر اس قرآن محل میں بھی آیا صبح کا تھا تو اس نے یہاں وہ آیا اقتباس سے ملاقات کی اور میں مسلمان ہوا ہوں یا عید وقت رجحان یہ ہے کہ مختلف سوالات کیے گئے ہیں کچھ پینتیس یا چھتیس سوالات وہ ہے تھا جو غیر مقلدین کے تیسرے لوگوں کے کچھ بڑی عزت کے کچھ غیر مقلدین کے سوالات ہیں تو کہنے کو مجھے کسی نے کہا کہ آپ سے رابطہ کیے جیسے میں آیا ہوں یہاں اس میں دو اشو نشست رہی تو اللہ نے بس بات باتیں کر دی اس پہ اللہ حافظ میں اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ شادی ہو شادی کے بارے میں معاملہ چل رہا تھا تو ایک عیسائی خاتون جو ہے اسی کی دعوت پہ مان لائی تھی نوجوان تھی لاہور میں تو میں نے اس کو مشورہ دیا میں نے کہا اللہ کے بندے کہ وہ اس مسلمان بھی ہے اس کو بھی جو شادی کی نکاح کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کہ اور رشتہ تلاش کرو گے تو اس کے لیے اور رشتہ تلاش کر دو اسی سے نکاح کر لوں اللہ نے صورتحال بنا لی اس کو سلفہ ہو گیا اس کے بعد آئندہ سال جب وہ آیا تو امریکی صدر نے پاکستانی صدر سے کہا تھا اس لیے اس کے وقت تہرا تھا کہ وہ ایجنسی کی اطلاع کے بغیر کہیں جا نہیں سکتا تھا جہاں جاتا ایجنسی کا نمائندہ اس کے ساتھ تو یہاں آیا دوبارہ ملاقات کی یہاں دوبارہ ملاقات کی گیا تو یہاں نشست ہوئی نیچے کمرے میں بیٹھے رہے لیکن اس نے مجھے آتے کہ قرآن مجید کی آیت سے اشارہ کر دیا کہ یہ خیال کرنا کہ میرے ساتھ ہے یہ سی اے کا آدمی ہے تو اس لیے میرے ساتھ کھل کے بات جو ہے ان معاملات میں نہ کرنا تم نے اشارے پہ آج پڑھی بات یہ سمجھ میں آ گئی اور وہ ایسے دلیل کا اور حقیقت کا اظہار کر رہا تھا جیسے معلوم ہوتا رہا کہ ہم کو زیادہ دین کا ہوا ہے تو ہاتھ ہاتھ کے باتیں کر رہا تھا میری سمجھ میں بات آ رہی تھی اس میں نے کوئی تو باقی تین گفتگو ہوتی ہے میرے اشارے اشارے میں یہ بات بدلا دی کہ امریکی صدر کی وجہ سے مجھ پہ پابندی ہے اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اسامہ رکھا ہے اور اس طرح سے بات میں مزید گفتگو ہوتی جو بات میں اپنی آپ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو بات ایک بات اس نے یہ کہی تین باتیں ہیں جو بطور خاص اس نے مجھ سے کہی ایک بات اس نے کہا کہ جناب والا کہ میں نے اہل تشدد کا مطالعہ کیا ہے ان کی تمام رسومات ان کے تمام رواج یہودیت سے ماحول میری ایک تحقیق ہوئی دوسری بات اس نے کہا کہ میں شکاخو یونیورسٹی میں جو پڑھتا رہا ہوں وہاں ایک پورا شعبہ ہے جو قرآن کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے اور مجھے جس بات کی ٹریننگ دی گئی وہ یہ ہے کہ میں اس وقت قرآن مجید کی ہر آیت سے اسلام کا باطل ہونا اس کا حق ہونا ثابت کر سکتا ہوں مجھے اس کی دی گئی آپ اندازہ فرمائیں کہ اہل باطل کی محنت کی کافی محنت کی گئی ہے کہ مجھے اس کی ٹریننگ دی گئی ہے اور وہاں پورا ایک شعبہ ہے جو کام کرتا ہے اور تیسری بات یہ تو نگار جب میں نے ایک بار قبول کیا ہے میرے والدین میرے لیے بن گئے جلد اس نے اپنے دکھائے کہ جلنے کے نشانات تھے کہا کہ یہ مجھے یہاں کے نشانات لگائے گئے اور میرے جسم کو اللہ تبار فرمایا کہ یہ جو کافی مشرقین ہیں ایمان والوں تمہارے بارے میں اتنے متاثر ہیں کہ نہ کسی رشتے داری کا خیال کریں گے اور نہ ہی کسی عہد کا خیال کریں گے اس لیے ان کے دکھانا اور اپنے آپ کو ان کو دھوکے سب ہمارے دوستوں بات اللہ تبارک مطالعہ نے یہ بات خبر اگر یہ کفار و مشرقین آئیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے اگر یہ عہد کو توڑ ڈالیں اور دین کا مذاق اڑائیں تو پھر ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ واجب القتل ہیں اور ان کو قتل کر دو اور ہمیں کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے جہاد کے تین اسباب پیدا ہو چکے ہیں ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے جو تم سے معاہدے کیے تھے وہ معاہدے توڑ ڈالے ایک اس وجہ سے جہاد سے ہوئی دوسرا یہ ہے کہ جہاد اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکال دیا اب نبی علیہ السلام کو گھر سے نکالا اور نبی علیہ السلام کی شریعت کو نکالا آج کے دور میں جو شریعت کو نکالے وہ واجب الجہاد ہے اس کے ساتھ جہاد کیا گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود آغاز کیا ہے لہٰذا جب خود آغاز کیا ہے تو یہ تین وجوہات جہاد کے پیدا ہو گئے تو ان تین وجوہات کی روشنی میں تمہیں تو چاہیے کہ تم تو جہاد کو اختیار کرتے لیکن تم جہاد سے پیچھے ہٹ رہے ہو اور یہی وجوہات آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے سفر دو سو تیسرے پر کہ تم ان سے ڈرتے ہو کہ یہ تعوتی قوتیں ہے میں کہ اللہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اگر تم اللہ کے حکم کے تعمیر ان کے خلاف نکال کرو گی تو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دل کے اطمینان کی صورت پیدا فرمائے گا اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مگر اس آزمائش کے ساتھ کہ تم جہاد کو اختیار کرتے ہو یا جہاد کو اختیار نہیں کرتے سفر نمبر دو سو تیسرے فرمایا کہ مساجد آباد وہی کریں گے جن کا عقیدہ صحیح ہوگا اور سفر دو سو چونسٹھ پہ یہ بات اشار کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا بہت بڑی عبادت ہے لیکن اتنی بڑی عبادت کرنے والا بھی اس ایمان والے کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد والوں کے درجات بیان فرمائے ہیں اور ان کو یہ اخروی انعامات بیان ہیں پینسٹھ کے آخر دو سو چھیاسٹھ رقم ہے سے نقت نہ کسی واضح نے فرمایا کہ اللہ ہر موقع پہ ایمان والوں کی مدد کی اور یہاں اللہ نے یہ غزوہ ہے غزوہ ہنین اس کو کہتے ہیں اس کا ذکر فرمایا یہ غزوہ ہنین جو ہے یہ آٹھ میں ہوا ہے شوال کے مہینے غزہ مکہ جو ہے فتح مکہ جو ہے یہ آٹھ ہجری میں ہوا ہے رمضان کے مہینے اور اس رمضان کے مہینے میں حضرت مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو ابھی یہاں کو اطلاع لیجیے ہے دو قبیلے ہیں طائف کے ایک ثقیف ہے ایک حوازن ہے یہ دو قبیلے بڑے اور تیر انداز قبیلے ہیں اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہم پر تو حضرت رما کہ اس کی وجہ کو یہاں داخل ہوں اور مکہ مکرمہ کا تقدس مجبور ہو بہتر ہے کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں نبی علیہ فراط اسلام جو مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے چلے ہیں حضرت کے ساتھ جو جماعت تھی یہ دس ہزار صاحب کی جماعت تھی دو ہزار افراد یہاں مکہ مکرمہ میں مان لائے تو دس اور دو بارہ ہزار ہو گئے تعداد بارہ ہزار اسلحہ واقع موجود تھا اور کچھ اسلحہ کم معلوم ہو رہا تھا اسلام نے یہاں کے کچھ سرداروں سے مطلب وغیرہ جو ہے وہ اٹھا دیا اور حضرت ہیں اور مقابلے میں تھے یہ دس ہزار سے دو بارہ ہزار مقابلے میں تھے چار ہزار آج صورتحال کیا رہی تھی صورتحال تھی مسلمانوں کی تعداد کم غزبۂ بدر میں تین سو تیرہ مقابلے میں ایک ہزار غزبۂ بہت میں سات سو مقابلے میں تین ہزار تو ہر موقع پہ ان کی تعداد کم رہی اور مقابلے میں زیادہ تھی غزوہ خندہ کے موقع پہ ان کی تعداد تین ہزار مقابلے میں چوبیس ہزار اور یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی تعداد بارہ ہزار اور مقابلے میں جو لینے والے تھے ان کی تعداد چار ہزار تو یہ جو نئے مسلمان ہونے والے تھے دو ہزار جو پرانے تھے وہ تو اسلام کے مزاج کو بھی جانتے تھے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ جو نئے ایمان لائے جذبہ بھی نئے ایمان لانے والوں کو زیادہ ہو گئے ہیں تو جب یہ نیا لانے والے ایمان تو انہوں نے کہا کہ آج تک تو مسلمانوں کی تعداد کم رہی لیکن کامیاب ہوتے رہے لہٰذا آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے لہٰذا ہم لازمت کامیاب ہوں گے تو میں کہ جیسے ہی اللہ کی احمد پہ نظر ہاری اسباب اور تعداد پہ نظر پڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم تو ان کو سمجھانے کا اللہ کا بار بتا رہے ہیں ان کو اس بات کا سبب دیا ہے یہاں جو قابل اور بات ہے کہ کیا یہ تو بارہ ہزار کا لشکر تھا سب نے یہ بات کہی تھی نئے افراد نے کہی نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر موجود ہیں لیکن چند افراد نے جو یہ بات سوچی اس کے اثرات سب پر پڑے اس لیے فرمایا کہ پورے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اگر نہیں کرو گے تو اس کے اثرات سب پر پڑیں گے اس بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور پھر یہ قدم یوں اکھڑے کہ انہوں نے جب تیر نہیں کی کثرت سے تیر انہوں نے پھینکے وہ پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے جب تیر اندازی کی تو یہ اچانک ایسا حملہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے اس کو برداشت کرنا ممکن نہ تھا تو میدان چھوڑ کر تھا اتنا گرد و غبار تھا کہ انسان کو انسان دکھائی نہیں دیتا تھا تو اس کیفیت کے اندر نظر صاحب اسلام اکیلے تھے سواری پہ سوار تھے کچھ افراد حضرت کے ساتھ عباس رضی اللہ ہو اور کچھ حضرات جو اکادے ہیں وہ بغیر علی اللہ حضرت کے ساتھ تھے جو تعداد ساتھ تھے اس کی تعداد شاید سو کے قریب تھے یہ حضرت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے جو بھاگ رہے ہیں کے فرمایا ان کو پکارو رضی اللہ عنہ نے کیسے پکارا حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں اے اللہ کے مہاجرین کے اللہ کے نام ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے انصار اے غزہ بدر کے اندر شریک ہونے والوں اے فلاں اے فلاں نبی علیہ السلام ادھر ہیں تم کہاں جا رہے ہو جب یہ آواز کان میں پہنچی تو پلٹ کر ایسی آئے جیسے کہ بچہ ماں کی طرف پلٹ کر آ جائے اور پھر اللہ کا بارش بتا رہے ہیں فرمایا تو ہم نے اطمینان کل بتا فرمایا اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو کامیابی عطا فرمائی اور پھر ان کے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی سفر دو سو چھیاسٹھ روپے میں آپ کے ایمان والوں یہ مشرق جو ہیں یہ ناپاک ہیں اور آج کے بعد یہ مسجد سے مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے اور تمہیں یہ خوف ہے تندرستی کا تو اللہ تعالیٰ تم اپنے پھل سے بنیاد کرے گا یہ کیا ہے کہ کچھ قبائل وہ تھے مکہ مکرمہ میں تو فصل نہیں ہوتی تھی پیداوار نہیں ہوتی تھی تو یہ کچھ قبائل تھے لواتے تھے تو گندم لاتے تھے اور اس کو عام قیمت کے دیوار کے آدھی قیمت پر بیچتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے قریب ہم آئے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے تو لہٰذا یہاں لوگوں کو فائدہ پہنچے تو آدھی قیمت پر بیچتے تھے اب یہ بات ان کے ذہن میں آگے دل میں آ گئی کہ اب وہ گندم آدھی قیمت پہ لاتے سے بیچتے تو وہ مشرق قبیلے ہیں اب جب وہ مشرق قبیلے ہیں تو ان کی آمد تو ہو گئی بند اب مکہ مکرمہ میں گندم تو آئے گی تو اللہ نے پہلے ہی ان کی یہ فرمائے کہ تم اللہ کے لیے قربانی دینے والے بنو تو اللہ کا بتا بتایا تمہیں بے یاد کر دے گا اپنے پل سے اور اللہ نے ایسے بھی یاد کیا کہ یہ جو قبائل تھے یہ مسلمان ہو گئے اور جب آئندہ سال آئے حج کے لیے آئے تو یہ گندم لے کر آئے اور گندم کی آدھی قیمت بھی نہیں تھی ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو گفت گندم دیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں انتظام فرمایا ان کی بینیاتی کا اس لوگوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے خلاف بھی جہاد کرو اس لیے کہ اہل کتاب وہ ہیں کہ جو نہ اللہ کرما رکھتے ہیں نہ آخر سے نہ رکھتے ہیں اور نہ سچے کہ اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں میں اس وقت تک ان کے خلاف جہاد کرو جب کہ وہ خود تمہارے آگے شریر ہو کر تمہیں جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو ہوتے دفعہ دو سو چھیاسٹھ پہ یقو نمبر پانچ ہے وقال یہودی حسین حسین اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کی خرابی بیان فرمائی ہے اور سما دو سو سڑسٹھ پہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ جتنے دین دشمن ہیں یا مشرق ہیں یا اہل کتاب ہیں یا دین اسلام کو ملانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اللہ نے دین اسلام کو غالب فرمانا ہے اور سفر دو سو سڑسٹھ سے اللہ یہ بات اشار فرمائی کہ وہ لوگ جو ذکر ادا نہیں کرتے حمایت کے ان کے تمام تمام معلومات اور سونے اور چاندی کی پتریوں میں تبدیل کیا جائے گا اور قیامت کے دن ان پتریوں کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے حمایت کے اس سے ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹھوں کو ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور سفر نمبر دو سو اڑسٹھ سے اللہ تبارک سبارک بات میں فرمائی ہمارے ایمان والوں ان مشرقوں سے پوری طرح سے جہاد کرو خلاف شکار تمہارے خلاف جو سارے مشرقی لمبا ہو جاتے ہیں تو ان پہ اعتماد بالکل نہ کیا جائے سفر نمبر دو سو اڑسٹھ پہ یہ پر چھل آمر کہ ایمان والا تمہیں کیا ہے کہ تم جہاد میں نکلنے میں سستی کر رہے ہو یہ سستی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں غلط ہنین سے واپس تو حضرت کو اطلاع ملی کہ کیسر روم جو ہے وہ مدینہ منورہ سے حملے کا ارادہ کر رہا ہے اور یہ حملہ بھی اس انداز سے تھا کہ فرنٹ لائن پہ ایک لاکھ کی فوج تھی اس کے پیچھے جو اس کی معاون فوج تھی وہ دو لاکھ کی تھی اور دو لاکھ کے پیچھے تین لاکھ کی فوج تھی جس کی قیادت وہ خود کر رہا تھا کیسے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ تین دو پانچ اور ایک چھ لاکھ کی فوج ہے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کی طرف آئے اور وجہ کے کہ یہاں کی غربت مجبور ہو ہم یہاں سے نکل کر اس کی طرف بڑھیں اور وہاں مقابلہ کریں تو حضرت نے اعلان فرما دیا کہ جس حالت میں بھی جو مسلمان ہے وہ نکلے یہ پہلا غذبہ ہے نبی اسلام کا تو یہ آخری غذبہ ہے لیکن یہ پہلا غذبہ ہے جس نبی اسلام نے سب کو نکلنے کا حکم دیا اب کیا تھی صورتحال یہ سفر کر کے آئے تھے جو جہاد کر کے آ رہے ہیں مکہ اور اس سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں اور اس وقت تحت کی کیفیت اس سال تحت کی تھا بارش نہیں ہوئی تھی فصلیں بھی کم تھی اور ان کی جو فصل تھی وہ کھجور تھی اور کھجور پکنے والی تھی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی فصل کو اتارنا بھی تھا حکم دار سارے مرد جو ہیں وہ جہاد کے لیے اب یہ فصل کیسے اتاری جاتی ہے تو ان کے ملنے سے بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر نبی علیہ اسلام چند دن رک جائیں اور ہم یہ فصل اتار لیں اور اتارنے کے بعد اس کا انتظام کر کے گھر والوں کا انتظام کر کے اگر جائیں تاکہ اطمینان کے ساتھ وہاں جا کے جہاز میں حصہ لیں جہاز سے امکان اس لیے یہاں پہ چند دن مل جائے تاکہ یہ فصل تیار ہو جائے اور فصل کو اتار لیا جائے اس کا بندوبست کر لیا جائے گھر والوں کا انتظام کر کے اطمینان کے ساتھ جائیں پھر جان کے اللہ کے راستے میں لڑیں اللہ نے اس کو بھی دنیا پرستی فرمایا وجہ کیا ہے کہ جو جس قدر اللہ کا محبوب ہوگا اس کی معمولی معمولی بات بھی اسی قدر کافی تو اللہ نے دو سو انہتر اللہ تبار فرمایا کہ دیکھو کہ اگر تم اللہ کے حکم کی تعمیر نہیں کرو گے جہاں کے نہیں نکلو گے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ تمہاری وجہ کسی اور قوم کو اس کام کے لیے کھڑا کرتا اور یہ کہ اللہ نے کھڑا کیا عرب جب تک دین کے کام میں لگے رہے تو قیادت ان کے پاس تھی اشام بن عبد الملک جو امیہ خاندان کو امیت کا وقت ہے یہ عرب خاندان اور اس کے اندر عربیت بہت زیادہ تھی شام بن عبد الملک کے تو اس نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر علمی کس کے پاس ہے مفتی عالم کو اس نے کہا کہ اطاب نبی ربا کہا کہ یہ عرب ہے یا غیر عرب کہا کہ اطاب نبی ربا غلام ہے غیر عرب ہے مدینہ مرورہ میں کہا کہ ناپ ہے کہا کہ یہ عرب ہے غیر عرب غلام ہے غیر عرب ہے ملک شام کے اندر مقبول عرب ہیں غیر عرب ہے اس میں غیر عرب ہے غلام ہے خراسان کے اندر زہاب عرب ہے غیر عرب ہے کہا کہ غیر عرب ہے غلام ہے بصرے کے اندر حسن بصری عرب ہے غیر عرب ہے کہا کہ غیر عرب ہے غلام ہے تو ایسے پوچھتا چلا کہنا کا کوفہ میں کہا ابراہیم نقی کہا کہ عرب ہے غیر عرب ہے عرب ہے کہا کہ اگر تو اس وقت کہیں گے غیر عرب ہے تو میں جب عربوں نے دین کے کام کو چھوڑ دیا اللہ تبار کو تعالیٰ نے اجمیوں کو غلاموں کو دین کی اجازت اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے جس وقت عباسیوں نے بے رخی اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے مقابلے میں کرتوں کو تاثاریوں کو ترکوں کو کھڑا کر دیا سلیوں خلافت عثمانیہ قائم رہی اور جس وقت ترکوں نے خلافت پر چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جن کو کھڑا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گواروں اور گندوں کو گوارے دی پٹھان جن کے لطیفے جان جان نہیں کرتے اللہ نے ان کو کیا رکھے یقینا کر دیا یہ اللہ کا نظام ہے فرمایا کہ اللہ کو بے نیاز ہے اللہ تمہارا محتاج نہیں اللہ جس سے کہ اپنے دین کا کام لے لے تو فرمایا کہ اگر تم نہیں کرو گے جہاز میں ہندوستان سال نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہو یہاں اللہ تعالیٰ نے واقعہ فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تبار و تعالیٰ اپنی قدرت پر ہونا دکھا چکے ہیں وہ کیا نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے چلے حضرت کے ساتھ کتنے آدمی تھے فرمایا کہ ایک ساتھی تھے ابو بکر صدیق کری اللہ عنہ جب اللہ تعالیٰ نے رسعت السلام کی مدد فرمائی تو اللہ آج کی مدد فرمانے پر قادر ہیں اور اللہ تبار تمہاری ضرورت نہیں یہاں اس بات کا ذکر ہے ہجرت کا حوالہ دیا گیا کہ نبی علیہ السلام وسلام کو اللہ کا بار بتانے میں حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کے نام فرمائیں جو انحاظ سے مجھے ہمارا پیٹ کر دیں جو اس کی طاقت کا ہوئی دل کرے حضرت اعلان فرمائیں ذہنی جب حضرت نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ابو بکر صدیق اللہ اگر ہمیں ایک ابو تو تم روک جاؤ تمہارے بارے میں شاید کوئی اور حکم آ جائے تو رک گئے کہ تمہارا اور میرا اکٹھا سفر ہو گیا اور بغیر میں رک گئے علوم رضی اللہ عنہ باقی حضرات ابو سلم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پیسے لے گئے یہ دن آزاد کو موقع ملتا گیا تو یہ بڑی مکہ مکمل سے کرتے رہے بڑی انہوں کرتے رہے عمر رضی اللہ عنہ تو بڑی شان شوکر کے ساتھ ہے باقی جو موقع ملا چلا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب چلنے لگے تو یہ بیس سوالوں کے ساتھ پہنچے ہیں مسجد حرام کے اندر اور فرمایا کہ میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں اور جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہو اور اپنی ماں کو رلانا ہو اپنے اوپر اور بچوں کو یقین کرنا ہے وہ حضور حرم سے نکل کر تعلیم کے مقام پر میرے مقابلے میں آتے ہیں اردو حرم میں بھی نہیں ہوگا وہاں تعلیم میں آتے ہیں مقابلہ ہوگا بھلو میں رضی جی اللہ نے شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئے مجھے مولت چلے گئے اب مسلمان تو وہاں جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے تبھی جو سلمان چلے گئے اگر یہ سلمان چلے گئے تو انفال میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ اس وقت کو پان میں بیٹھ کے تدبیر کی کہ حضرت تو کے ساتھی سارے چلے گئے حضرت بھی یہاں سے جانا ہے اب موقع ہے پھر ہم یہ رہتا تو سلام کو یا تو کر دیا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے یا ان کو جلا وطن کیا جائے جلا وطن کیا جائے وطن سے کیا کیا جائے اب بیٹھے ہیں مشاورت کے لیے کہا کہ جب جو مشاورت کے لیے بیٹھے تو ایک شیخ سامنے دروازے پہ دکھائی دیا انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تو کون ہے اب یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں مشاورت کے لیے تو کون ہے انہوں نے کہا کہ میں ناجد کا شیخ ہوں اور میں ادھر سے گزرا تھا مجھے معلوم ہاتھ کہ تم نیکی کی مشاورت کے لیے جمع ہوئے تو میں نے کہا میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں تو انہوں نے کہا آلوم مرحبا ایسے تو میں ایک شیطان کے لیے انسان شرم میں آیا تھا جو نیکی کی تلاش میں ٹھیک کرتے آیا تو آ کے اس میں بیٹھ اب مشورہ ہوا کیا کیا جائے ایک صاحب نے مشورہ دیا اور یہ ہے کہ جان چھوڑاؤ نبی علیہ السلام کو یہاں سے نکال سب نے کہا ہوا ہوا واہ ہوا کیا اعلیٰ تجویز ہے جی۔ کہ جان چھوٹے چیز ذہن میں سکون رہے گا پریشانی تھی تو اس شیخ سے پوچھا کہ جناب شیخ محترم آپ اپنی رہ لیں تو شیخ نے رہ لے دی اس نے کہا کہ اگر تم ان کو نکالو گے تو ان کو تو دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا قبائل ان کے ہاتھ پہ مان لائیں گے اور وہ قبائل کو لے کے یہاں چڑھائیں گے اور یہاں پہ آ کے تمہیں شکست دیں گے اور تمہیں محکوم بنا دیں تو یہ تم کو راستے دینے کی بات ہے یہ تجویز مناسب نہیں سب نے بات کو سمجھ میں آ گئی دوسرے سردار نے تجویز کی میری تجویز یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا نبی اسلام کو قید کر دیا گیا اور قید میں رکھا گیا اب سب نے بھائی واہ بہت اچھی تجویز ہے اس سے پوچھا جب یہاں قید میں رکھو گے ان کے جان ساتھ یہاں سے نکل گئے اور وہ جانبار جو ایسے ہیں کہ ان کی اپنی جان قربان کرنا ان کے لیے مسئلہ ہے وہ اپنے قوت کو جمع کریں گے اور آپ سے حملہ کریں گے ان کو چھڑا لیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے پھر تم محفوظ رہو گے اور ان کا قبضہ ہو جائے گا کافی تجویزی درست میں تجزیے کہ الحال میری تجویز یہ ہے کہ ابو جہل کی تجویز کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہر قبیلہ ایک ایک نمائندہ یہ سارے نمائندے جب جب کھڑے ہوں نبی علیہ السلام پر ایک ہی وقت میں پروار پروار کریں تاکہ کسی ایک قبیلے پہ ذمہ داری نہ آئے اور عرب رواج کے مطابق یہاں دیت بنے گی تو ان کی قیمت دینا پڑے گی اور جتنے قبیلے ہیں جن کے نمائندے ہوں گے وہ سب اس رقم کو آپس میں تقسیم کر لیں گے رقم بھی تھوڑی تھوڑی آئے گی ہر ایک کے حصے میں جان بھی ہماری چھوٹ جائے گی تو اس پہ یہ شیخ تھا جو اچھل پڑا کرنا کرتے اس سے بہتر تجویز نہیں ہو سکتی اسی پہ معاملہ طے ہو گیا تو یہ لوگ کھڑے ہو گئے ایک ایک نمائندہ آ گیا گیا ریستان کے گھر گھیرا ڈالا اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ گھیرا ڈالا جائے گا آج رات کو اور آپ نے رات ہی میں جب یہ گھیرا ڈال لیں اس کے بعد آپ کے پوچھ لے گا نبی علیہ السلام اسلام جو دوپہر کا وقت تھا اب وہ کے رضی اللہ کے گھر پہنچے اور ان کو اطلاع دی کہ حکم آ گیا ہے کہ رات کو نکلنا ہے اور رات کو اس کنفرم جہاں سے نکلیں گے تو حضرت ابو بحثیت اللہ عنہ دو سواریاں تیار کر رکھی ہیں اپنے لیے ایک حضرت کے لیے نبی علیہ صاحب السلام نے فرمایا کہ جو میرے لیے سواری ہے اس کی قیمت میں خود ادا کروں تو بغت میری قیمت بھی تو آگے کی قیمت ہے فرمایا کہ نہیں اس کی قیمت میں خود ادا کروں گا حالانکہ دیگر معاملات میں نبی علیہ السلام السلام نے نہیں فرمایا اس نے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ دین کا کام ہو تو اس میں کوشش یہ ہو کہ میری بھی رقم اپنی استعمال ہونی چاہیے تو حضرت اللہ خمش ہو گئے تو نبی علیہ رفتا اسلام تاریخی میں جس پر سے ساری تلواریں لہرا رہی تھیں نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ لوگوں کی امانتیں سے میرے پاس ہے یعنی عجیب بات ہے اعتماد کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور امان کے بھی حضرت عبادت کر رہے ہیں حضرت نے بتایا کہ آپ ایسا کرنا کہ صبح کو ہی امانتیں واپس کرنا اور جب یہ امانتیں واپس کر لینا تو یہاں سے سفر کر کے وہاں آ جانا میں تمہارا انتظار کروں گا اور تم اطمینان میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ میری چادر اوڑھ لو کہ اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے حضرت آپ کمال فرمائیں دو تو تھے ہم یہاں پر ایک آپ اور ایک میں چلو سہارا تو تھا یہ سلوار چمک رہی ہیں آپ فرماتے ہیں کچھ نہیں کہیں گے سلوار دیکھتی ہے کسی کو کہ آگے کون ہے کون نہیں تو لہٰذا آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں اب اکیلا جہاں میں کیا کروں گا کہ ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے عقل غلط ہو سکتی ہے حضرت کی زبان مبارک سے لکھ اس بار شفر شبا کی گنجائش کے پاس علی علی مزے سے سوئے خرا کے لیے جیسے اس سے زیادہ آرام کی رات مجھے زندگی میں شاید کبھی نہ آئی ہو نہ کبھی آئے یہ نبی الزیہ السلام کی زبان مبارک پر ایک کی بات ہے اور علی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اپنا اور میں آپ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں سن کر میرے دل میں جو خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو خوشی میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور جہنم کا ذکر حضرت کی زبان بات سن کر میرے دل میں جو خوف پیدا ہوا ہے اگر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو خوف میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اس قدر ہمیں یقین کامل نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہزاریہ آرام فرما نبی علیہ السلام وہاں سے چلے ہیں یاسین کی طرح آزاد پڑھتے ہوئے کے حضو فرمایا حضرت کے ہاتھ میں جو وہ مٹھی کی مرتی کی حضرت نے یوں گے جس میں پہرے دار کھڑے ہوئے تھے سب کے سروں پہ وہ مٹی پہنچی پتا ہی نہیں چلا حضرت ان کے درمیان میں سے تشریف لے گئے اور جس وقت صبح کو یہ پتا چلا حضرت نہیں کہ چلے گئے تو اندر آئے علی رضی اللہ کو بیدار کیا تو پوچھا کہا فرمت پہلے پہ تم تھے یا میں تھا میں تو اندر تھا پہلے پہ تم سے تمہیں پتا ہونا چاہیے کیسے جانے سے چلے گئے لہٰذا یہاں سے مایوس ہوئے حضرت آپ کو کیا ربیع صاحب وسلم رات کو پہنچی ہیں ابو بکر صلی اللہ کے گھر میں اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ربیع صاحب اسلام غارثوں میں تشریف لے گئے جو مکہ مکرمہ سے اس کو پندرہ سولہ کلو میٹر کا فاصلہ پر وہاں ابو بکر صلی اللہ عنہ غارثوں میں پہلے داخل ہوئے اور وہاں جا کے صفائی کی اور جتنے سوراخ تھے اپنی چادر کو پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کیا ایک سوراخ کے شعور کیا نبی علیہ السلام السلام یہ دونوں اندر تشریف لے گئے اب وکر صدیق عنہ تشریف فرما تھے ان کی گود میں سر مبارک رکھا حضرت آ گئی ابو بکر دے رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی ہے اس شگاف پر کہ کہیں جہاں کو مودی جانور نکل کے حضرت کو نقصان نہ پہنچائے اس کے اندر ایک سام تھا اور علیہ السلام کی زیارت کا اشتیاق اس کو باہر لانا چاہتا تھا تو اس نے اس کو رکاوٹ ایڑی کو محسوس کیا تو ان کے پاؤں پہ چلتا ہے لیکن وہ اس دم کو برداشت فرماتے رہے لیکن پھر ہی نہیں آتا ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں تکلیف کی وجہ سے حضرت کے چہرے مبارک پہ گرے حضرت کی مبارک آنکھ کھلی حضرت نے سرجال لے کے فرمایا کہ یہ ہٹا لو کہ یہ صاحب ہے یہ اشتہار رکھتا ہے ملاقات تو یہ صاحب باہر نکلا نبی علیہ السلام اسلام نے اپنا لعاب کہا حضرت نے اپنی مبارک چھوپ ان کے پاؤں پہ لگائی اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اثرات ختم کر دیے دو باتیں یہاں آج کل کہ اللہ کا بات بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہیت کی رفاقت قرآن میں بیان فرمائی علی رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور انہوں نے نبی السلام کے فرمانے پر اعتماد کرتے ہوئے وہاں رکنا اختیار فرمایا بہت بڑی قربانی کی بات ہے لیکن اتنی بڑی قربانی کے باوجود بھی اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو وہ اتنی بڑی ایمان کی علامت ہے اور اتنی بڑی قربانی اتنا بڑا مقام ہے اور جس ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کا مقام بڑا دوسری بات یہ کہ عزبۂ خیبر کے موقع پہ مقابلے نویل وسلم کے صاحب نے بعض پلوں کو خطا کر لیا ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح میں اس اور اس دستے کا امیر بناؤں گا جس کے ہاتھ سے اللہ کامیابی فرمائیں گے صبح ہوئی رات کو بہت سے لوگوں نے جوائن کی کہ اللہ کے لیے عطا ہو جائے صبح سارے ہزار کھڑے تھے فرمایا کہ علی رضی اللہ کو بلا کہاں ہے ان کو بلایا حضرت میں کہیں تم آئے نہیں ہو کہا کہ مجھے آٹھوں کے چشمے ہیں شام کی تقریب سے نبی صاحب السلام نے اپنا لواز دہن تھوک آنکھوں سے لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اشوب چشم کی تقریب کو دور دیا حضرت نے پر پگڑی باندھی ہاتھ میں جھنڈا دیا کہ جاؤ جاؤ مقابلے تشریف لے گئے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی جس کی آنکھ پہ حضرت نے لعاب لگایا وہ اس قدر با عظمت اور بلند مقام ہے اور جس کی ایڑی پہ حضرت نے لو لگایا اس کا مقام کیا ہو ایک بات دیکھ دیکھتے چلے گا کہ معاملہ جو ہے بالکل واقعی ہے لیکن یہ ہے کہ جس کے دلوں میں پڑتا ہو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے تو کا وہ چڑی گزران ہو حضرت غار سور میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں غار سور کے حوالے سے یہ بات انشاط فرمائی کہ ہمیں یہ واقعہ یہ ہے کہ جس پر یہ دونوں غار سور میں تھے تو یہ اہل مکہ حضرت کی تلاش میں نکلے تو خیال آیا ابو جہل وغیرہ کو کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے پتا کریں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت اکثر کے بھی تشریف نہیں لے گئے تو یہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے جب گھر پہنچے ہیں تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت کی بڑی شہزادی ہیں ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نم دس سال کی بچی تھی حضرت رضی اللہ عنہ سے چھوٹی تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی تو ابو جہل نے پوچھا کہ نبی علیہ صاحب السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا دونوں اکٹھے گئے ہیں تو انہوں نے کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جب سوالات ہوئے اور کوئی سوال کا معقول جواب نہ دیا تو مجھے نے کہا کہ دیکھو میں ابھی اس بچی کی زبان کھلواتا ہوں اور اس نے زور سے تھپڑ رسی کیا حضرت اسما رضی اللہ عنہ بچی تو دین پلٹ کے گری اور کان سے خون بھی جاری ہو گیا لیکن اسی حالت میں خون کی حالت میں زبان ہاتھ سے سمجھ لیا کہ یہ جان کو جا سکتی ہے لیکن نبی کے ناکامی ہوئی مایوسی کی حالت میں واپس آئے تو اسما رضی اللہ جب نبی اسلام رات کو تشریف لے جا رہے تھے جب اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے یہ اسما رضی اللہ عنہا نو دس سال کی بچی انہوں نے کھانا جو ہے وہ باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کے توڑی سے کیے اور وہ کھانا پان کر ساتھ دیا ہے اور پھر کھانا بھی پہنچا رہے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ابو کہا تھا وہ بہت بولے تھے نامی انہوں نے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو والد سے بلنگیختہ کرنے کے لیے کیونکہ ایمان نہیں لائے تو اس وقت بعد میں اللہ نے ایمان کی وقت عطا فرمائی پر مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تو حضرت میں یہ تمہارا باپ ہے یہ تاجر ہے اور یہاں سے جو گیا ہے سب کو چالیس ہزار کے ہم اس وقت ابو بغیر پاس تھے وہ پورے چالیس ہزار ہم اپنے ساتھ لے گئے ایک چھوڑا نے دادا نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہے جو اس نے تمہارا خیال ہے تمہاری ضروریات کا خیال ہے رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ کے سائز کے رنگ سنگریزے پتھر جمع کیے ان کو ایک کپڑے میں باندھا اور بانٹ کے آ کے اپنے دادا کے آگے رکھ ہیں نبی نے ویسے ہاتھ لگایا تو میں نے کہ بیٹی یہ کیا ہے کہ ابا جی چھوڑ کے گئے تو میں تمہارا باپ تو بڑا سمجھدار نکلا کہ تمہارے لیے اتنے انتظام کر کے گئے یہ کیفیت کے ایمان کی اور یہی اسماً رضی اللہ عنہ جب تک نبی اسلام تین دن والے سور کے اندر رہے ہیں تو یہ کھانا وہاں پر پہنچاتی رہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو بیٹے تھے وہ سارے دن جو خبریں سنتے تھے وہ خبریں لے جا کے پہنچاتے تھے اس کی اطلاع دیتے تھے اور عامر بن فہر عنہ کے آزاد کرتا غلام تھے اور یہ بکریاں لے کر جاتے تھے اور ان کو چراتے تھے اور واپسی پہ اس طریقے سے بکریوں کو حرکت دیتے ہوئے آتے تھے کہ وزیر تو قدموں کے نشان اسمر رضی اللہ عنہ کے رضی اللہ عنہ کے نشانات کے لیے مل جاتے تھے تاکہ کسی قسم کا کھوج نہ لگے تو یہ ابو ظاہر اور یہ ساتھی جو ہیں یہ ایک کھوجی کو لے کر ان دونوں کی تلاش میں نکلے جب تلاش میں آئے تو تک وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ یہاں تک جو ہے قدموں کے نشانات ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ میں ہے اللہ کا نظام نے اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا تھا تو اس غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا بنا تھا اور وہاں پہ وہ اپنا جو ہے وہ انڈے دیے تھے کبوتری نے تو ابو جال نے کہا کہ تم معلوم ہوتا ہے کہ پورا ہو کیا دماغی توازن بگڑ گیا ہے یہ جالا تو مجھے اس قدر پرانا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے لہٰذا اگر حضرت اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا اب بکر شریف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس قدر جگہ قریب تھی کہ اگر کوئی کافر اپنے قدموں کی طرف سے نگاہ ڈالتا تو یہ دونوں اندر نظر آ جاتے تو یہاں وہ بکر شریف رضی اللہ عنہ غم کی کیفیت ڈالی ہوئی اور انہوں نے روتے ہوئے کہا نبی علیہ السلام سے کہ حضرت اگر میں پکڑا جاؤں تو یہ ایک فرد کی موت ہے اور اگر آپ پکڑے گئے اور شہید ہو گئے پوری امت کی گمراہی ہوگی نبی علیہ السلام کی فکر کیا کہ میری امت گمراہی سے بچ جائے اور کو فکر کیا کہ حضرت کی امت گمراہی سے بچ جائے فکر ایک ہے نبی علیہ السلام السلام نے جواب کہ کا حضرت پریشان نہ ہو کہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جو حضرت کے الفاظ ہیں فرمایا کہ ذنو کا یا بابا جس نہیں ذنو کا یا بابا جس نہیں اللہ سے حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ان میں تیسرا ہو اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے کہ کیا وہ بھی کہیں گفت میں آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ کو یہاں بیان فرمایا کہ لا تحسن ان اللہ مانا اگر فرمایا کہ تو غمگین نہ ہو یقین اللہ کا بارک مطالعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اب یہاں دو دو تین باتیں طریقہ میں اور حمایت کر لیتا ہوں باقی ان شاء اللہ کل ہوگی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں نے نبی علیہ السلاط اسلام کو مکہ مکمل سے نکالا یہ ان کے نکلنے کا سبب بنی اب یہ حال کے اندر چھپے ہوئے فرمایا ثانی میں سے دو میں سے دوسرا کہ نبی علیہ الفاط والسلام اور ان کے ساتھ ابو بابا صلی رضی اللہ عنہ تو یہ ایک دوسرے کے دوسرے ہیں جب ایک دوسرے کے دوسرے ہیں تو نبی علیہ وسلام کے دوسرے ہوئے ابو بابا صلی رضی اللہ عنہ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ وسلام کے ایمان کا اور حضرت کی صفات کا عکس ہے ابو بکر شریف رضی اللہ عنہ کو ابو اب سے جانو تو جو عکس ہوگا اس کے جواب خلافت کا حقدار کون ہو سکتا ہے اور میں اس ماحول کی غار یہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں غار میں اور یہ غار کی رفاقت ایسی بنی کہ اس کی وجہ سے ایک محاورہ چلتا ہے کہ یار غار اور یار غار کہتے ہیں جس کو جو انتہائی وفادار ہو تو یہ ہماری زبان کے اندر بھی یہ محاورہ چلتا ہے عرب کے اندر بھی چلتا ہے فارسی میں بھی چلتا ہے تو یہ یار غار تو یہ محاورہ یعنی مثالی اس کے معنی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مثالی وفاداری وہ اس واقعے کے اندر موجود ہے اور مثالی وفادار کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو اسلام کے مثالی وفادار ہیں اور اس کے بارے میں اہل تشیع کا کہنا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ روئے ہیں روئے ہیں اور ان کے رونے کی وجوہات دو بیان کیا انہوں نے کہ رونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس لیے روئے ہیں تاکہ جو باہر ابو جہل وغیرہ کھڑے ہوئے تھے یہ رونے کی آواز سن لیں اور ان کو مخبری ہو جائے اور وہ یہاں سے ان کو نکالنے تو یہ رونا ان کو اقرار دینے کے لیے تھا اب یہ رونا ان کو اقرار دینے کے لیے تھا کھانا پہنچانے کے لیے کون آ رہا ہے رضی اللہ عنہ جو کی بیٹی رپورٹ دینے کے لیے کون آ رہا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت کے بیٹے ہیں اور یہ بکریاں چراتے جراتے دودھ پہنچانے کے لیے کون آ رہا ہے عامر بن فہر غلام ہیں تو کیا یہ لوگ ان کو باخبر نہیں کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر موجود ہیں تو ڈرون کے ان کو متوجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے دوسری بات یہ دوسری جو توسیع کی اور یہ کی ہے کہ وہ بکر فری رضی اللہ عنہ جو روئے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے لیے نہیں روئے یہ اپنی جان کی فکر میں روئے ہیں کہ میں غم تھا کہ میں ہی قاتل نہ ہو جاؤں میں ہی نہ پکڑا جاؤں اگر یہ بات ہو تو اس میں دو بات ہو فرما لیں ایک بات یہ ہے کہ اگر کا رونا اپنی وجہ سے ہوتا تو نبی علیہ السلام یہاں لا تحظن نہ فرماتے لا تخماتے اور جیسا دکھ کے کہ لا تخف کہ تو خوف نہ کر غم دوسرے کا ہوتا ہے خوف اپنے لیے ہوتا ہے اگر کسی کا بیٹا خوف ہو جائے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا تم مت کر اسے کہیں گے لا تحظن تو ہم مت کر تو غم دوسرے پر ہوا کرتا ہے اور خوف اپنے لیے ہوا کرتا ہے اگر تمہارے لا تم غم نہ کر حسن نہ کر تو معلوم ہوا کہ ان کا رونا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا وہ کسی اور کے لیے تھا اور کوئی اور کون تھا نبی علیہ کو پھر یہاں یہ بات بھی قابل اور ہے اگر میں یہ بات مان لوں تو میں نے یہ بات گزارش کی ہے بار حاصل میں ماننے والے میں کہتا ہوں چلو تمہاری دل ہی صحیح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اپنے لیے ہی رو رہے تھے جب اپنے لیے ہی رو رہے تھے تو کافر کس کی تلاش میں تھے اپنے دشمن کی تلاش میں تھے اور بکر رضی اللہ عنہ کو جان کا خطرہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب کافر ان کو اپنا دشمن سمجھے اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ نبی رضیہ الساط کے دین کے اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ابو بکر صلی اللہ ہے تبھی ان کو اپنی جان کا خوف ہو سکتا تھا اسی سے بھی ان کے کامل اور دلیل بات ہو رہی ہے لہٰذا خود تمہارے قول سے اللہ نے ان کے قابل کرنے کو ثابت فرما لیا پھر یہاں یہ بات یہ قابل ہو رہے ہیں نے فرمایا کہ لا صاحب ان اللہ مانا کہ تو غمگین نہ ہو یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ فرمایا حضرت نے جایا وہ وقت تو غمگین نہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے یہ فرمایا کہ ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں وہ کو تیرے ساتھ ہیں یہ بھی فرمایا ان اللہ مانا لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اس میں ایک بات تو یہ قابل ہو رہی ہے قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ فرما دیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے مستقی اللہ تبار و تعالیٰ مستقیوں کے ساتھ ہے اللہ صاف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ صفات ہیں جو اللہ نے بیان کرنے والا کہ ان ان صفات والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ مانا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہماری ذات کے ساتھ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ذات وہ ذات ہے جو تمام اس بات کا مجموعہ ہے اس لیے اللہ کو حاصل ہے تو جیسے نبی علیہ السلام تمام بات کے جانے جامع اسی طرح حضرت کے عقص میں ابر صلی رضی اللہ بھی جامع اس کی بات ہے یہ بات وہاں پھر ایک بات اور قابل اور ہے اس میں شعرا کے حوالے سے بات آئے گی کہ جس وقت حضرت نبی علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں اور آگے چھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے فرون کا لشکر تھا تو قوم نے کہا کیا موسا اگر مروانا کی کہا ہمیں قتل کرانا تھا تو وہاں گھروں میں قتل کروا دیتا کہ یہ سمندر کے کنارے آ کے ہمیں قتل کرا رہا ہے کہ آگے سمندر ہے چھاٹے مارتے ہوئے اس کی موتی ہیں رہے ہیں اور پیچھے فرون کا لشکر ہے اگر آگے بڑھتے ہیں تو مرتے ہیں اگر رکتے ہیں تو مرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلا ملیہ غلطی سے حقیم یہ ہرگز نہیں کہ ہرگز نہیں تم نہیں قتل ہونے کے کیوں یقیناً ان ملیہ غلطی یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے سیاحتین وہ میری رہنمائی کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے افراد تھے چھ لاکھ ستر ہزار تھے حضرت کو فرمانا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو میں نہیں ان ملیہ غلطی کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تمہارے ساتھ نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ اسلام کی فکر اور تھی اور قوم کی فکر اور قوم کی فکر عدم اعتماد کی اور السلام کی فکر اعتماد کی کہ اللہ کے حکم پر نکلا ہوں اللہ نے خود یہ خبر کی تھی کہ ان کو متباع ہوں کیا السلام آپ کا پیچھا کیا جائے گا لیکن میں آپ کی حفاظت کروں گا تو علیہ السلام اعتماد کی کیفیت میں اور قوم اعتماد اعتمادی کیفیت میں فکر اور سوچ علیحدہ علیحدہ ہیں اس لیے موسا اسلام فرمایا کہ میرے ساتھ ان کی حفاظت کے نہیں کیا میت کے نہیں کیا جہاں نبی علیہ السلام فرمانے ان اللہ انانا یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت نے ابتدا نہیں کیا کہ جیسے میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے اس لیے کہ میری فکر بھی یہی ہے کہ امت گمائی سے بچ جائے میری فکر بھی یہی ہے کہ امت گمائی سے بچ جائے پھر یکساں ہے اس لیے میت کی جمہوریت دونوں کو یکسی حاصل ہے پھر اور بات یہاں قابل ہو رہی ہے کہ موسا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انم میا رب بھی کہ میرے ساتھ میرا رب ہے یہاں نے میرے سامنے نہیں فرمایا ہے یقیناً ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے لیکن اللہ معنا یہاں اللہ کا ذاتی نام بیان فرمایا اور اللہ کا ذاتی نام رب اللہ کی ایک صفت ہے ربوبیت اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں تمام صفات جمع ہیں یہاں جب فرمایا کہ اللہ کی طرف کی تمام صفات کے ساتھ میری ذات کے ساتھ ہے اسی طرح بکر رضی اللہ عنہ اللہ کی ذات کی تمام صفات کے ساتھ اسی طرح تیری ذات کے ساتھ تو فرمایا اللہ کا مانا تو یہ ابو اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے اس کی کیفیت عطا فرمائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیونکہ کلابی کیفیت تو انہی کی تھی اور اس کے بعد اللہ تبارک اللہ نے اپنی بات کو بلند کیا ہے اور پاسم کی بات کو اللہ نے یہ نیچلا کیا اور ایمان والوں جو اپنے نے حکم دے دیا اب ہر قیمت میں جہاد کی اور ہے جو پیچھے رہیں گے کیونکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں اور اس کے بعد اللہ تبال بتا رہے ہیں ستر بجے کو میں مناسب نے اجازت لی کہ اور اس میں بہانے کے لا وہ پیچھے رہ گئے اور فرما کے ایمان والے سے جہاز میں پیچھے رہنے کے لیے بہانے تلاش نہیں کرتے اس پہ بھی اس کا خوشی کا پہلو یہ ہے یہ منافقین اگر تمہارے ساتھ جاتے تمہارے لیے مسائل پیدا کرتے اللہ نے ان سے جانے کی توفیق کی چھینگی ہے اور صفحہ نمبر دو سو اکہتر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مناقطین نے جو عزر پیش کیے وہ عجیب و غریب عزر کے مسئلہ ایک آدمی ہے یہ کہا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دے دیں اور مجھے آپ کا میری ڈال دوں یہ کم تھا کہ یہ جھوٹ بن قید ایک بہت بڑا سردار تھا یہ ہو جائے کہ مقام پہ بھی حضرت کے ساتھ تھا حضرت بیت لے رہے تھے اللہ کا نظام اللہ ایسے محمود کا باتیں تو بیت لے رہے تھے تو اس کا اونٹ گم ہو گیا تو یہ اون کی تلاش کا نکلا ادھر حضرت بیت لے رہے تھے کسی نے کہا کہ یہ اسلام بیت لے رہے ہیں جہاد کی جو بھی یہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں میرے لیے سے زیادہ اونٹ کی تلاش اہمیت رکھتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جتنے لوگ اس بیت میں شریک ہیں روئے زمین پر اس سے زیادہ کے جماعت کوئی نہیں یہ سارے جنتی ہیں سوائے ایک شخص کے جو سرخ اونٹ والا ہے یہ کہ جو مناسب ہے یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا میں حضرت شکریہ جانے لگے تو بن کیس نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں نہ جاؤں بعض لوگوں نے تو کہا کہ اگر ہم اجازت دے دیں ہم نہ جائیں ہم پیچھے اکیلے ہیں ہماری اخباری کرنے والا کوئی نہیں بال بچے اکیلے ہیں یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے دکان پہ اکیلا ہوں اگلے دوسرا بھی آدمی کیا کروں یہ بہانے نبی علیہ السلام اجازت دے دے اسی افراد سے جنہوں نے اجازت طلب کی اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان کی اجازت نہ دیتے پھر بھی کہتے یہ پیچھے رہتا تو آپ ان کو دیکھتے تو صحیح کہ ان کا ایمان تو آپ ان کا منافقت ان کا لفاف تو آپ ظاہر ہونے لگے یہاں یہ آدمی جو دل میں ہے میری ایک عجیب مجبوری میری مجبوری یہ ہے کہ میں جلد پھینک واقع ہوا ہوں عاشق آشقی اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو رومی عورتیں ہوتی ہیں یہ بڑی حسین ہوتی ہیں سطح ہوتی ہیں اور پھر یہ لباس بھی پورا استعمال نہیں کرتی ان کا جسم نیند پہنا ہوتا ہے تو اب میں وہاں جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ میں کے وہ میں کسی بھی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا تو جہاد میں جا رہا ہوں تو گناہ گار ہوں گا پھر سے مجھے آپ گناہ گار نہ کریں مجھے اجازت دے دیں تو میں وہاں جاؤں گی اللہ فرما دیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے ساتھ نہ لے جائیں میں آزمائش میں نہ پڑھوں میں یہاں تو اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گی جہاد سے گریز کر رہا ہے اور برے جہاز سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تو فتنوں میں مبتلا ہے پھنسا ہے وہاں جا کے کس قسم میں یہ مبتلا ہوگا سنا ہے ہے یہ منافق اور سفا فرمایا کر کے اللہ نے فرمایا کہ منافقین نے یہ شوشا چھوڑا کہ اب تک تو لڑتے رہے ہو تم قبائلیوں سے اب تمہارا واسطہ پڑ رہا ہے منظم فوج سے تو دیکھوں دیکھیں گے کہ تم واپس کیسے آتے ہو جو منافقین نے شوشا چھوڑا کرانے کے لیے تو میں کہنا فرمانے کہ ہماری جو دو صورتیں ایک گھر یہ ہے کہ ہم جائیں گے وہاں مارے جائیں گے دوسری صورت ہے کامیاب ہو کر آ جائیں گے یہ دو صورت ممکن ہے کہ یہ مارے جائیں گے یا واپس آئیں گے میں مارے گئے تو شہید ہیں واپس آ کے تو حاضری ہیں ہمارے لیے دونوں صورتیں دیکھتے ہیں اور تمہارے لیے دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں اس لیے کہ تم جو ہماری مخالفت کر رہے ہو یا تم اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ہلاک کر دے گا تمہارے لیے دونوں صورتیں تباہی کی اور ہمارے لیے دونوں صورتیں بہتری کی اور سفر نمبر دو سو اکہتر کی آخر میں دو سو بہتر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ فرما دیں کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں لوگ آئے کاغذ ہم تو نہیں جا سکتے لیکن چندہ دیتے ہیں فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی جو خوشحالی ہے وہ غلط فہمی میں آپ کو نہ ڈال دیں کہ ان کی خوشحالی اور ان کی اولاد کا ہونا سب کے خوشی تعجب میں نہ ڈالے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشحالی اس لیے دی اولاد اس لیے دی کہ تاکہ ان کھیلوں میں پڑے رہیں اور یہ کا کام نہ کر سکیں اللہ کی کے لیے سزا ہے اور سمجھا کہ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ اسلام پر یہ اعتراضات کرتے ہیں اور سوا دو سو تہتر کا نمبر آٹھ ہے سزا قرآن کی جس پہ اللہ تعالیٰ نے زکات کے مساج بیان فرمائے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں منافقین کا رویہ بیان فرمایا بلا صدی کا اور اس سے روکا ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فرمایا کہ ایمان والے خوش بھی ہو جائیں اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا اس بات سفر نمبر دو سو چوہتر سے اللہ تبار و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ منافقین وہ ہیں کہ جو اسلام اسلام کے بارے میں اس کے ذریعہ گفتگو کرتے ہیں اور جب ان سے بات بات خرچ کی گئے تو کہتے ہیں ہم مزاق کر رہے تھے ہمارا یہ اللہ کا دین ہے جو تمہیں مذاق کے لیے ملا ہے سفر دو سو چھہتر پر کہ یہ رکن نمبر نو ہے المنافقون اور المنافقات اس سے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا تو منافقین وہ ہیں کہ جو نیکی کے سے دوسرے کو روکتے ہیں اور برائی کی ترتیب دیتے ہیں اور ہمیں کہ اللہ کے راستے میں مار خرچ کرنے سے گریزا ہے اور یہ اللہ کو بڑے ہوئے ہیں اور کہ یہ منافقین بھی ہیں اور جو کفار ہیں ان کا انجام جہنم ہے اور سبا دو سو پچہتر میں اللہ بتا رہے ہیں پچھلی قوموں کے کچھ واقعات سے اشارہ فرمایا کہ پہلی قومیں ہلاک ہوئی اللہ ان کو بھی ہلاک کرنے پر قابل ہے لیکن اللہ سے بھی ہے اور سبھا دو سو پچہتر کے آخر دو سو چھہتر تک اللہ نے ان کے مقابلے میں ایمان والوں کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ کی تسلیم کرتے ہیں سبق دو سو چھہتر پہ یہ بات فرمائی کہ یہ برائی سے روکتے ہیں یہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے واضح ہے اور یہ نعمت اللہ اللہ کو جنت کی عطا فرمائے گا اور یہ حقیقی طور پہ کامیاب ہیں اور سفر میں دو سو چھہتر کے لیے رقو نمبر دس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے خطاب فرمایا نبی شیطان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو اور نفس کے مقابلے کا ذریعہ وہ مجاہدہ ہے کہ نفس کے الر چلو تو نفس سے کامیاب رہو گے اور تیسرا انسان ہے انسان چار گروہ ہیں جو انسان کے دشمن ہیں کافر ہیں منافق ہیں اہل کتاب ہیں اور باغی ہیں اور ان چاروں کے خلاف جہاد ملازمین کے خلاف جہاز یہ ہے کہ ان کے فوٹو کو بے نکاب کیا جائے گا نعرہ لگے گا کافر ان کو کہا جائے گا تاکہ لوگ میں اگر فیملی ہوں اور ان کی ملافت کے خوف آئے جو کفار ہیں ان کے خلاف تلوار کا جہاد ہوگا یعنی عملی جہاد میں کتاب ہوگا باغیوں کے خلاف بھی جہاد ہوگا اہل کتاب کے خلاف بھی جہاد ہوگا کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو بے انقاب کیا جائے گا یہاں اللہ تبار بتانے میں صاحب حکم دیا کہ کافروں کے خلاف اور ملاقین کے خلاف جہاد فرمائے اور ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار نہ فرمائے اور سفر نمبر دو سو چھہتر جی کے آخر میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی سازش کی بیان کی جب حضرت حضور سے واپس آ رہے تھے تو منافقین نے راستے میں رویستہ کو اسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی ایک تنگ گھاٹی سے اگر گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے ناکہ لگایا نبی علیہ السلام کے ساتھ دو صحابی کیا مار رضی اللہ عنہ کیا فرضی اللہ عنہ. تو جنہوں نے آگے ناکہ لگایا ہوا تھا تو بہرحال ان دو نے جو ہے وہ ہمت کی اور ان دو ناکہ لگائے ہوئے تھے غالباً بارہ اوقات تو ان سے مقابلہ کیا تو انہوں نے نقاب منہ پہ چڑھے ہوئے تھے تو یہ وہاں سے بھاگے اگر میں کہ ان کو اپنے حال پہ رہیں گے اس بات کا اظہار نہ کرنا ان کا اظہار خود بخود ہوگا کہ ان کے سامنے سے سینے سے پھوڑے نکلیں گے اور ان کی جگہ پیٹ تک ہوگی اور پیٹ پہ فوڑے نکلے ان کی جگہ سینے تک ہوگی اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی لہٰذا اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی اور سب کو ان کا علم بھی ہو گیا کہ یہ لوگ اس میں طرف طرف کے لیے مرے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور سوا دو سو ستہتر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بات وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ اپنا فضل ہمیں اپنے فضل سے اگر اللہ خوشحالی دے دے تو ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے سزا کے مناسب کو یہ بھی ایسا نہ کر سکیں گے اس رکو میں دو باتیں ہیں بات وقت کافی ہو گیا تو کل گفتگو ہوگی اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم اللهم ربنا ولنا إن تغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أعين أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير اعلان یہ ہے کہ کل صبح ان شاء اللہ منگل ہے اور ساڑھے نو بجے خواتین کا بیان ہوگا خاتون عالمات لائیں گی اور ان کا بیان ہوگا آپ اعتماد سے اپنی خواتین کو باخبر فرما دیں صبح ان شاء اللہ بجے خاتون عالمات تشریف لائیں گے